بسم اللہ اول آخرہ سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے یہ سورہ آل عمران ہے جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں علی لام میم سے دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اگر چسورا عال عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ کے اختتام پر آئی ہے جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے ربنا لا تو آخذنا نسینا و سورہ آل عمران کے آخری رقو میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے بڑی جامع دعا ہے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورت الامتین ہے دو امتوں سے بحث کر رہی ہے گفتگو کر رہی ہے خطاب کر رہی ہے یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں اور سورہ عالی عمران میں زیادہ گفتگو ہے عال عمران کے نصارہ کے بارے میں تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہے لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا جس جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر اور ایک سو باون آیات پر مشتمل تھا اور ثانی جو ہے وہ بائیس رکوعوں پر لیکن ایک سو چونتیس آیات پر مشتمل تھا تو تقریباً مساوی دو حصے تھے وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی بلکہ یہاں وہ تمام و کمال ہے دونوں حصے بہت مساوی ہیں کل بیس رکوع ہے دس رکو ایک نصف اول میں ہے دس رکوع نصف ثانی میں ہے صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے دس رکوؤں میں ایک سو ایک آیات ہے اور دوسرے دس رکوؤں میں ننانوے آیات ہیں پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نصف اول کے ویسے ہی یہاں بھی تین حصے ہیں نصف اول کے لیکن یہاں رکوؤں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے پہلی بتیس آیات میں تمہیدی کلام ہے جیسے کہ چار رکو سورہ بقرہ کی اگرچہ وہاں روئے سکون ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا یہاں روئے سکون ابتدا ہی سے نسارا کی طرف سے لیکن یہ کہ یہاں کی بتیس آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہے جیسی کہ سورہ بکرا کے چار بحوق پھر یہاں اکتیس آیات بڑا ہراس خطاب ہے نصارہ سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا کیا ان کی اصل حیثیت تھی پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن نو ہجری میں جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن تین ہجری میں قزبۂ عہد کے بعد نازل ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے اکتیس آیات پر مشتمل نازل ہوا سن نو ہجری میں نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف اور وہاں عیسائی آباد تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لات پادری تھے وہ کچھ ستر عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی خاموش بھی ہو گئے پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترکیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا بھارت یہ نو رکو یہ جو اکتیس آیا تو اس سن نو میں نادل ہوئی یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت کہ یہ جو سود سے متعلق احکام ہے جو رکو ہے جو اڑتیسواں رکو ہے سورہ بقرہ یہ بھی تقریباً سن نو میں نازل ہوا ہے بولا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئی یہ سن نو میں نازل کی گئی لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن تین ہجری میں رضو عہد کے بعد نازل ہوا ہے پھر جیسے سورہ بکرا کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ پندرہ سولہواں سترہ اٹھارہواں رکوع اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا خانہ کعبہ کا ذکر تھا اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں سولہ رکو میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا یہ اڑتیس آیات پر مشتمل ہے بہت جامع آیات ہیں بہت اہم آیات ہیں اس کے بعد نصف شادی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا یو الزین آمن جیسے انیسویں رکو سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں یَ یو اللہدین عام اللہ صابرین یہاں اب یہ گیارہواں رقو جو ہے وہ شروع ہوگا یا یو الدین عام انط اللہ حق کا تو تبوت اللہ مسلم یہ جو نصف ثانی کے دس رکوع ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے افتی نہیں ہے پھر تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکوعوں میں زیادہ کتاب مسلمانوں سے ہے اور پھر اگر چروئے سکون جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے پھر چھ رکو مسلسل ہیں غزوہ عہد کے حالات پر مشتمل جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر غریب آئندہ کے لیے ہدایات تو یہ پورے ساٹھ آیات ہیں تقریباً اور چھ رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے چیپٹر ہے غزوہ عہد اس کا عنوان ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ذمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے نظام القرآن اس کے اندر تنظیم ہے اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے صورتوں کا سورتوں سے ربط ہے اور ایسے ہی یہ جو ہے الرٹ کلام نہیں پھر آخری دو رکو وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکو وہ تو بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے اور سلیقے سے اور جو اس سے پہلے کا رکو ہے انیسواں رکو وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے سمپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں وہی انداز ہے وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گے حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا یہود پر علیہم الزلت والمسکنہ والی آئے وہ یہاں بھی آئے گی ترکیب کا فرق ہے اور اسی ترکیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بکرا میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ عال عمران میں تو یہ متشابے کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابے اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابے جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشدی دی ہے روزیت کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ نوے فیصد تو ایک دوسرے سے ہوں گے لیکن یہ کہ ان میں پانچ دس فیصد کا فرق بھی ہوگا اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تناسل کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے لیکن دونوں سے مقصد تناسب جو ہے کہ آگے نسل پھیلے اولاد ہو وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ طرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا یہ نسبت زوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بس تمام کمال ہے اکثر و بیشتر میں البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے غور و فکر کیا جائے سوچ بچار کیا جائے تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معنی اضافی علم اضافی معرفت اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ عال عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا معذین قل اعوذ بن فلق قل اعوذ بن الناس ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا زہرا وین دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اتفاق کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام عباد خصوصاً افضل و خاطم النبیین محمد الامین وعلی وسحدی اجمعین من من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا الله الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق العظيم رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اللهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا اجتنابه وفقنا لما تحب وترضى ربنا اللہ ماری في قبورنا وارحمنا اللہ العظيم اللهم اجعله لنا النا ونورا وهدى حدم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورژنا تلاوت الفلام یا حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز بھی ہم کر چکے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اس میں اعظم کون سا ہے کچھ اشارے کیے جیسے رمضان میں ایک شب ہے لہلت القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں اور سورہ تاہا میں وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت القرسی میں آئے ہیں آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ تاہا کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں نزلہ علیہ کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحی ہے القیوم ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے کس نے اتارا ہے نزل علیہ کل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ اور یہاں نوٹ یہ نزلہ ہے نزلہ و تنزیل انزلہ نہیں آیا ہے مصدق لما ماں بیگ یا دے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے سورات اور انجیل اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مشداک بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی والانجیل من قبل حد للناس اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی وانزل الفرقان اور اللہ نے فرقان اتارا فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے فرقان تورات کے لیے بھی ہے فرقان معجزات کے لیے بھی ہے ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے ان نظین کفر آیات اللہ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں نہیں راغب ہے تو مت پڑھو کوئی الزام نہیں یہ کتاب ویسی نہیں بلکہ یہ کتاب کو اب اگر نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الزین کبھروں میں آیا اللہ لہم عذاب الشدید تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ اللہ عزیز انتقام اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رعوف ہے رحیم ہے شفیق ہے غفور ہے ستار ہے لیکن ساتھ ہی شدید الانتقام بھی ہے عزوز الانتقام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ دونوں شانیں اللہ کے ذہن میں رہنی چاہیے ان اللہ علیہ علیہ شعین فی الفظ فی صبا یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے نہ آسمان کی نہ زمین کی هو یوسف يصوركم فی الارحام كيف يشاء پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم انزل کتاب امن و آیات المحکمات ام اہر و تشابہات وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی زنا ہے اس کی ایک موسیقی ہے ڈیوائن میوزک ہے تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے من وہ آیات المحکمات اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم پختہ حکم جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقل کی پختگی محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو کتاب اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے وہ اخر متشابے ہاتھ اور کچھ متشابے ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں آیات الاحکام جتنی بھی ہے وہ سب محکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام یہ حلال لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے اللہ کی ذات و صفات کیا تصور کریں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی کرسی اللہ کا عرش کیا تصور کریں اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شے عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے اسی طرح عالم آخرا جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں بالا کو کل لا یوز رکھو کل اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے تو دوسرے درجے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں لیکن اب بھی بہت چیزیں ہیں جیسے میں نے ارض کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی کتاب ابن وہ آیا هن ام الكتاب یہ بہت اہم ہے اصل جو ہے جڑ کتاب کی اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام کتاب جیسا کہ ہم نے سنا بقرہ بکرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم تو کتاب کی جڑ اور احساس میں وہ وہی ہے وہ اخر و متشا زیب تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے ذہن کیڑا ہو چکا ہے اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں تو امن لذیذ فی قلوب زین فیت طبی علاشا مین ہو تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے تو جو متشابے ہیں ان میں سے ابتغا ہے یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں وہ ابتغاء تعویل اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت اصل منشا اصل مراد کیا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو وما یا حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ راسکن فی علم یقول اور جو لوگ علم میں راسک ہیں پختہ ہیں جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں وہ کیا کہتے ہیں یقول ہاں منا بھی من مین رب دینا ہم لائے اس کتاب پر قرآن پر یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کرے لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب ہاں منا بھی کلو بجن جب نا بابا یا ضبط کرو الباب لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے عقل مند ہے اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشن کو جان لے میری عقل کی حدود کیا ہے عقل کہاں تک جا سکتی ہے اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اول الباب میں سے نہیں عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے وہ قلب پہنچائے گا لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے ربنا لا بنا قلوبنا بعد بنا باد اور ان کا یہ قول ہوتا ہے انہوں الالباب کا اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے وہ ہم لنا بل کا رہماں اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما ان کا انت الوہاب یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے تیری بارگاہ سے ملے گا ربنا ان کا جان اور یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن یوم القیامہ ان اللہ لا یخلف المیاد یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا ان امن دین اموال ہوں ہوں ولا اولاد اللہ شیا اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے چیلنج کا انداز ہے زمانۂ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن تین میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ عہد کے بعد لیکن یہ کہ یہ رکو جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہے کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ یہ کچھ قریش کے دانت گر بیکار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے اگر ہم سے کبھی اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے وہ غالب اللہ امر ہی ولاکم ناک سر اللہ لائے عالم ان ندی نہ قبروں عنم اموال والوں والا اولاد ہوں یقیناً کفر کی روش اختیار کی ہر دن نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی اولا عد الناد اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنے گے کداب عال فرعون تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے چپندی چپندی کا شوربہ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا اور ذیل نذیل اوتاد عال فرعون عال فرآع اب قبل اسی پر کیا اس سے پہلے ثبوت اور آج جیسی قوم زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نمایا عرب میں رہی ہے زبو بھی آیا تھے نا انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو آخر مغوح ضرور تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو گناہوں کی پاداش میں اللہ شدید العقاب اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے کل لذین فروغ اے نبی کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں ستم لبون لبو تو شرون جہنم تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے دنیا میں مغلوب ہوگے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وہ بے صرف اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے قد کان لکم آئے تین التقتا تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرقین مکہ تھے تمہارے لیے نشانی موجود ہے حد کان کم آئے تم فی فیری تقا کاتلو فی سبھی اللہ اس میں سے ایک جماعت وہ تھی ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وہ اخرا قاتل اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا یہ راؤ نہ ہوں دسلائی ہوں وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلا نظر آ رہا تھا ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روپ کاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بکارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ بھی بعض روایات ہے بلّہ ہوئی یہ بھی نسلی اور اللہ تعئی فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے نفیزہ لے اللہ اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آبوزی ہے لے الی ابسار لیکن یہ عبرت اور سبق آبوزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روئے سکون موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقع اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اس سے اللہ نے چلانا ہے اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی نسل چلے گی مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا مشقت کرے گا کمائے گا تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں یہ بیسک اینیمل انسٹنگس ہیں بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنگس کو دبا کر رکھا جائے اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بارا کر رکھا جائے بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے یہ رحبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو ختم کر دو نہیں سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا بھی دے دے گا تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو گھوڑا پورا قابو میں ہو البتہ یہ ہے کہ سیلف کو اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا سیلف ہلیشن یہ اسلام میں نہیں زین اللہ سے من النساء مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کے ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے سب سے پورٹنٹ جو موٹو ہے انسان کا وہ سیکس ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت ہے اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں پرت کے بعد ہی فطمت العبر النساء میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا وہ قصہ آئے گا سورہ آراف کے اندر تو واقعہ یہ ہے ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح محبت تو ہے سے الشہوات من النساء بنی اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے بڑھاپے کا سہارا بنے بل کنافین المقن طور من ان کا اور یہ کہ خزانے ہو جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے بل خیر متیں اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں پیڈگری ہوتی ہے ان کی ولناہ میں اور مویشی مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال مال کہتے ہی جانوروں کو ہے ان حیوانات کو ہے مال مویشی ولنع میں ورف اور کھیتی زال کا متاول حیاتی دنیا بس جو نقطۂ اعتدار ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن حسن الماب لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے تمام جذبات و محلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا اس سے آگے نہیں آنے دے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے اب وہی ند ہے وہی اب آپ کا معبود ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی خیر ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے جنات ان تجریب خالدین افیہ وہ لوگ تو جو اپنے رب کا تقوا اختیار کرتے تقوا یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو انفس کالے کا حق کر لیکن ناجائز راستے سے نہیں تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے اس کا ادا کرو لیکن عقل حلال سے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے انفس کالے کا حق کر وہ زوج کا کا حق کر وہ زور کا کا حق کر تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے وہ حقوق ادا کرو لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائد نہ کر دینا بس یہ ہے اصل بات اگر تو یہ اگر حفظ مراکم نہ کنی زندگی اگر یہ حفظ مراکم نہیں ہوگا تو وہ اب آپ گئے دین اور دنیا سب گئی تو زندگی میں اب جنات ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجریم قاطل الحار جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدی رسیحا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ازواج متحرت اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی من رضوان اور اللہ کی رضوان ہوگی اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے وہ اللہ بالعباد اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص اللہ جینا ربنا بنا آمنا آ منا کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے فخر لنا بس ہمیں بخش دے ظلم بنا ہمارے گناہ وقنا عذاب النار اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچائی ہو اب ان کی بدہ ہمیں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ان کے یہ اوساف ہیں اور اس میں گویا کہ تلقین ہے اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے تو یہ اوساف اپنے اندر پیدا کرو اصابرین و صادقین ولقانکین ول منفقین بل صبر کرنے والے اور راشٹ راست بازی میں گوئی بھی ہے راشٹ کردار بھی ہے عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو درستی پر ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو بل فرما بردار بل منفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بل مستقرین اور جو جس کو آپ کہتے ہیں small hour of the morning وہ جو شہر کا وقت ہے شہری کا وقت ہے اس میں استفار کرنے والے ایک تو نمازیں ہیں جو پانچ نمازیں ہیں لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سماج دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے ہر من مستقفر مستقصر اللہ ہر من شاعر فعو کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل بھی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں شاید اللہ انہ اللہ الہ الا ملائے کا تو العلم قائم بلک اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے والملائکت اور سارے فرشتے گواہ ہیں وولو العلم اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہے یہ اولو العلم جو ہے اولو الالباب اولو العلم الذین یاقلون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے جو ہم نے بیسویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی ان نفیقل والارض واختلاف وفظ مختلا فل ون نہ فل البحر بما ينفع فاس اور یہ تمام بہت سے فنومینا آف دی نیچر بیان کر کے لایا قلع قومی یا قلون تو جو یاقلون ہیں ہے جو اول الالباب ہیں اول العلم ہے وہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں قائمم بالقسط قسط وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوئے ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں لیکن اللہ کو عدل پسند ہے اللہ کو اللہ یحب المقصین اللہ خود بھی عدل فرمائے گا لا الہ اللہ اللہ عزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا اللہ اسلام دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے وہ الاسلام ہے اور یہ بھی سورہ سورہ عال عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجیے سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے آمن الرسول و امام دل رب ایمانیات شروع میں بھی ایمانیات درمیان میں آیا در میں ایمانیات اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو مجھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ان دین عند اللہ الاسلام آگے چل کر آیت آئے گی وہ میں غیر الاسلام دین فلاح یقبل امیر ہو اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا وہ مختلف الدین ابوت الکتاب اللہ بعد ما جا علم بغیم بین ہوں یہ اسلام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے حضرت اعظم سے اسلام چلا آ رہا ہے آیت الاختلاف اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اصل سبب زدم زدہ دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ وہ میں یکفر بھی آیات اللہ ہے اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فعم اللہ سری الحساب تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا پھر حاجو کا پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں دلیل بازی کرتے ہیں مناظرے کرتے ہیں بقول تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک بقول اسلم تو وجہ اللہ و من اقتباد دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا لکم دیروں کو ولی یدین ہمارا یہ راستہ تم جب جانا چاہتے ہو جاؤ جس پگڈنڈی پر بڑھنا چاہتے ہو چلے جاؤ جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ وکل اسلم تو ہی اللہ و منی قبال وکل نل اوت الکتاب اور اور اے نبی کہہ دیجیے ان دونوں سے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے یعنی یہود اور نصارہ ول اور ان سے بھی کہہ دیجیے کہ جو مشرقین عرب ہیں ابھی بقی عرب میں اسلم تم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں دعوے ہوتے ہو کہ نہیں اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں بھائی نسلم فقد اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے بھائی طول بھائی نما علیہ کل بلا پھر اگر وہ رخ پھیر لے وہ موڑ لے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی اعلیٰ کو یہاں پھر پہچان ان نما علیہ کل بلا آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہماری دعوت ان تک پہنچا دی ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی اب آگے چوائس ان کا ہے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے ولا تسلوانا صابر جہیم یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھائیں گے اللہ بصیر بالعباد باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے ان الدین یکفرون یکقرون بیات اللہ و یکقرون نبی نہ بغیر حق یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں نا حق وہ یکقلون نبینہ یا مرون بالکل مل اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو سچی بات الحق و مرن تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے عدل اللہ کا امم بال قسط ہے اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں تو فرمایا ہوا یقین الزین یا امرون بالقسط من الناس تو ایسے لوگ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں وہ بشر ہوں بے عذاب نلیم تو نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی اس میں تنز ہے بشارت عذاب کی بشارت یہ تنزیہ کلام ہے اللہ کل حبت حب تک اعمال ہوں پھر دنیا و آخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادی میں کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں ہم ان کی دعوت کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں سکایا ہے ہماری اتنی خدمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بارہ ان خدمتوں کے حساب میں ہم بخش لیا جائے گا فرمایا وہ سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے اگر تو صحیح صحیح پورے دن کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ ولائق الزین حب تک اعمال ہو کہ دنیا میں لا بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں چیریٹیبل انسٹیٹیوشن قائم کر دی ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں وما لهم من ناصرین اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا اوتو نصیب من الکتاب کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اوتو مجھول کا سیگا یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھول کا سیگا آتا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یدون اللہ کتاب اللہ علیہ بہن ہوں اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے سما طلّہ فریق و منہ وہ پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کا ہوں کالو سنندار اللہ یام باد یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بکرا میں یہ کیوں ڈٹائی ہو رہی ہے یہ مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے انہیں بتایا جاتا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے اس میں یہ لکھا یہ سود حرام ہے کیا کر رہے ہو یہ حرام ہے کس کام میں لگے ہوئے ہو لیکن نہیں کیوں اڑ جاتا ہے انسان اس کی تشخیص کر دی ظال کا بے کالو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ لن تمس رن اللہ یام معدودات ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مدر گنتی کے چند جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کاہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے بابر میں ایش کوش کے عالم دوبارہ نہیں حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی ایش حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے مقصد دیا ہی جانا ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بال آخرت کی نفی کر دیتا ہے وہ غر رہا ہوں کہ نہیں ماں کالو یفترون اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افطرا کر لی گھڑ لی اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی نہ لاؤ کچھ اور ہاتھ لاؤ لاؤ کہیں ضمانت نہیں ہے یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو فتح فیضا جمع نہ ہوں یوم اللہ رہے بفی تو کیا حال ہوگا اس دن اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں زبان درازیاں کر رہے ہیں کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے لے یوم لا رہے بفی اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ببوفی کل نفسی ماں کا سبق اور پھر ہر نفس کو ہر جان کو ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی وہ لاجوش زمون اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں یا ہے کل کل اللہ مالک الملک کہو اے اللہ جو تمام پادشاہت کا مالک ہے مالک الملک ہے کل ملک اس کے اختیار میں ہے تو تل ملک کا منتشا تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تنز اور ملک کا بھی منتشا اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ تو عز و منتشا اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تو ذل و منتشا اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے بے دیکھ خیر تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے اس کے دونوں معنی ہیں کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے دوسرے تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے آسان تو ہندو شعر و وہ آسان تک رہو خیر ان کا اعلیٰ کل شعین قدیم یقیناً تو ہر چیز پر قابل ہے تو نے جو لینا پھر نہار تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر تو نے جل نہارا پھر لین اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر وہ تخرج الحیہ من المیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ تخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزا برآمد ہوتا ہے زندہ ہے اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے تخرج الحیہ من المیت و تخرج المیت من الحی وہ کو منتشا بغیر حساب اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب لا المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین اہل ایمان نہ بنائے اپنے دوست کافروں کو اولیاء ایسا دوست جو کل بھی دوست ہو جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں پشپنا بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ایک اچھا رویہ ہو ظاہری مدارات ہوں آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں تہذیب کے ساتھ یہ اور بات ہے لیکن دلی محبت قلبی رشتہ جذباتی تعلق ان کی ایک ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا پشت ہونے کا رشتہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں لا تفریح المومن القافرین اولیا بندون المومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں ممن فلزال الظال کا فلحص ابن اللہ کی شہر اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا اللہ ان تک تک تو کہا سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ یہ جائز نہیں ہے ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیعوں نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو اپنے عقائد بھی چھپا لو اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک ایک حد تک یہ نہیں کہ جھوٹ بولنے پر آ جائے اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہے وہ دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف لیکن یہ فس فہو فاسو بس فہو ابھی ذرا درگزر کرتے رہو ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں اس حد تک مسئلہ بینی تو صحیح ہے لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے اللہ وہ منگوا نفسا اور اس میں بھی اب اور نرمی کرتی ہے اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اللہ سے ڈرو یعنی کسی اور سے ڈر کر خواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ بارہ ضرورت ہے کسی وقت مسئلہ ہے تو کرو لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے وہ اللہ مسیح اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے اور ان تو فو معافی کم اور ہو یا یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو سورہ بکرا کے آخر میں آئے تھی للہ ہے معافی بھائی تم دو معافی انفو سے کم اور اللہ یہاں پر باپ ان تفو معافی سدور کم کہہ دیجیے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور تم دو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو یا ملا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو ظاہر کر سکتے ہو اللہ سے نہیں وہ یا معافی سما آتے وہ معافی نہ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ علیہ کل شعین قدیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل و نفسی معاملت بن خیر محبرا اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان ہر نفس موجود پائے گا حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا تو من یا عمل مثال ضرورت خیر وہ میں یا مل دسکان زر رتن رہی ہے یا کل و نفسیم ماہلت بن خیر محبرا وہ ماہ عملت سو جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا اور جو بڑی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا تبد لو ان وہ بہن ہوں ابم بڑھے گا اور ہر جان یہ چاہے گی ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے میں اسے دیکھوں بھی نہ میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے وہ جوہذرو کم اللہ نفسا اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے یعنی تکوا رکھنا ہے تو اس کا کرو ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ وہ اللہ رعف اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے یعنی یہ وارننگ سے اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری آکمت برباد نہ ہو بار بار سمجھا رہا ہے فون ان کن تحبون اللہ یہ آیت بہت معروف بھی ہے مسلمانوں کو پسند بھی ہے ہمارے ہاں جو واز ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے ہو لینکن تم تو ہبول فتبونی یحب کو اللہ اے نبی کہہ دیجیے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب اونی تو میری پیروی کرو میرا اتباع کرو یحببکم کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکس القم جنوب اکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے وہ لطیم اللہ اور رسول کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کے رسی رسول کی فائن تمل فائن اللہ اللہ یب القافرین اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یہ دو آئے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں اطاعت اور اتباع اطاعت اگر نہیں ہے تو تو کفر ہو گیا اطاعت تو لازم ہے لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے جو حکم دیا ہے یہ کرو آپ کو کرنا ہے اتباع اس سے اوپر کی شہ ہے انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے جیسے کہ صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا دیکھا یہ کہ محمد کے شان میں تھے اس وقت تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی حضور نے جیسے ہی وہی کا آغاز ہوا کوئی دنیا بھی کام نہیں کیا کوئی تجارت نہیں کی ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمک وہ لگا دی کس کام کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اس کو قائم کرنے کے لیے اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے اپنے اپنے وسائل فارغ کرے اور لگائے اس کام کے اندر تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا ہاں جو حکم جو دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو کفر ہے لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میرا کیا میرے کیا شب و روز ہے کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو فتح اونی یہ اللہ تم اللہ کے مہم نہیں محبوب بن جاؤ گے اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور اور رحیم ہے باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے کو اللہ ہے اللہ اطاعت تو اللہ اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی فائن تب اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے فائن اللہ اللہ یحب الکافرین اللہ کو ایسے کافر کی پسند نہیں ہے کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا یہاں وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا سلس اول یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات بتیس ہے جنرل ہے تبھیلی ہے دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں دعائیں تلقین کی گئی ہیں محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا یا تو تصویر کی شکل دے دی ٹرینٹی یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا تصویریں بھی دو طرح کی رہی ہیں اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی اور دوسری تصویر جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ تو یہ جو تصویر تم نے ایجاد کر لی کہ کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تمہاری کج روی ہے تم نے غلط شکل اختیار کی ہے عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے ہاں ان کی ولادت موجودانہ طریقے پر ہوئی ہے لیکن اگر ان کی ولادت موجودانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلن قبل یاہیا کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی موجودہ ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم موجودہ نہیں تھا تو موجود اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوحیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور اور یا کو بھی الہ مانو تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے ان اللہ ابراہیم و آل عمران عالمی یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر تمام جہانوں پر بھی تمام جہان والوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفاع ہوا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کچھ اسپیشیز وجود میں آئی تھی اور اس اسپیشیز اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے استفاع کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں ان اللہ استفا آدم اب اور پھر روح کو پسند کیا اعلی ابراہیم ابراہیم کے گھر کو ان کے خاندان کو وہ اعلیٰ عمران عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں ایک تو حضرت موسا کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسا کے والد عمران تھے یہاں پہ غالباً حضرت موسا کے والد برا تھے لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو ضروریت بعد اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل بنی اسرائیل یہ ان کی اولاد میں سے ہیں سمیع العلیم اللہ سمیع العلیم ہے اس قالت عمرات عمران رب انی نظر تو معافی بتنی محرن فتقبل منی اب یہ جو عمران کی بیوی ہے یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بہت نیک عورت تھی بہت ہی متقی نیک ظاہر ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی نظر مانی رب انی نظر تو لکا معافی بتنی جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے اور ہیکل کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا محرم کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے تحریر آزاد کر دینا خر سے کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے فتقبل منی تو اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے شرف قبول عطا فرما ان سمیع العلیم یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے فلما وضاحت تھا قالت رب وضا تو ان سا اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جن گئی ہوں یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے میں تو بجوت جی کے بیٹا آئے گا تو اس کو اس کو جو ہے میں وقت کر دوں گی اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا عالم بما وضعت اللہ پر مار ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے وہ سکو کل ان اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا دونوں مانی کیے گئے تو ایسا یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقت کر دیتی کیونکہ لڑکی ہو گئی اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے اللہ عالم بیما مذاق میں رہ سکتا کرو کر انسا کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے وہ ہندی سب میں تو ہاں مریم اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا مریم کی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ ہندی وہی جو و حاب اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں بسریت کہا اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں میں نے شیطان الرجیم مردود شیطان کے حملے سے کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو شیطان سے بچائی ہو فتح قبل ربہ قبول حسن تو قبول فرما لیا انہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اب ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول الحسن شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں وہ امبتا نبات الحسن اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر بہت اعلیٰ طریقے پر وہ کف فلاح اور ان کو کفالت میں دے دیا تربیت میں دے دیا حضرت کے یہ حضرت ذکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت مریم کے حضرت مریم کے خالو تو ہم ان کی تحریر میں اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے chief priest of the temple ہیکل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ تو وہ مقام ان کا کام کاہروں کا ہوتا تھا وہ کف رہا زکریہ پلما دخلا علیہ زکری المحراب جب کبھی بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں وجد اس کا وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ تو ایسے ایک حجرا ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے اب ان کے لیے یہاں پر یہ یہ حجرا ہے اس میں وہ رہتی ہے لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو جیسے ان کے پاس کھانا میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت کہ جب حضرت ذکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی کالا یا مریم مر یا حاضا وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں قالت ہوا بن عمد اللہ تو وہ کہتی تھی سب اللہ کی طرف سے ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے ان اللہ من بغیر حساب یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے حنال کا دا زکریہ ربا حنال کا یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ ڈن جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت بکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے لے یا ربا رب کا اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی ضعیفہ تھی اور ساری عمر باندھ رہی تھی لاولت تھے یہ ساری تفصیل پہ سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں جبکہ ہجرت حمشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے ساری عمر بوڑھے رہے اور اور بے اولاد رہے لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش چنگاری وہ بھڑک اٹھی اہلا اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ضروریت ہے تم یہ بات پاکیزہ اولاد عطا فرما ان کا سمیع الدعا یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے فنادت الملائکت تو فرشتوں نے انہیں پکارا پکار کر کہا ندا کی وہ ہوا قائم یوسلی فی المحراب اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں ان کا بھی حجرا تھا ان اللہ یبشروں کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریہ یحییٰ کی مصدقم بکلمت من اللہ جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ کل متمن ہوں یہ بعد میں باتیں آئیں گی وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حسورن اور تجنب کی زندگی گزارے گا وہ نبی من صالحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مداح قدر جو حضرت ایاحیہ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے نبی قال رب سالحین قادر علی غلام ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے ری ایشورنس کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا وقت بلغ علی کے برو جبکہ میں انتہائی برا ہو چکا ہوں وہ امراطی آتے اور میری بیوی جو ہے باندھ رہی ہے کال کزال اللہ یا ما یشا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے اسباب کی احتیاط نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کال ربی جان لی آیا انہوں نے کیا پروردگار گھر لیے کوئی نشانی مقرر کر دے مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے کال آیا تو کا اللہ تو کل یا رمضا اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک کو رب کا کثیر اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ دل اشی یہ وبکار اور تصویر کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی وہ اس تو ملائے مریم ان اللہ صفا کے اب دیکھیے یہ حضرت ذکریہ اور حضرت یا کا قصہ آ گیا کہ بانج بوڑھی عورت کے بٹن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت ذکریہ کو اللہ نے یا جسم بیٹھا دے دیا تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے یہ بھی تو موجودہ تھا اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک موجودہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے فرمایا قالت الملائے کا تو یا مریم اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ کے وطحر کے وصطفیٰ کے عالمی یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر یا مریم اکنو رب لے کے اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو وسطبین اور سجدہ کیا کرو ورکڑی مار تا چین اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو نماز باجماعت سے شریک ہو جایا کرو کا ابھی غیب روحی الیک اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں وہ ماتا لگے آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے اس یورکون اقلام ایم مریم جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا کس کی تربیت میں زیر نگرانی یعنی اور بھی وہاں پریس تھے کاہن اور بھی تھے ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو میں تربیت کروں جسے اللہ کے نام پر جس طرح وقف کر دیا گیا ہے لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر کو جیسے ہوتا ہے کوئی ذائقہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے اس میں اللہ نے حضرت زکریہ کا نام نکال دیا تھا تو نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے وہ ماں کن تلون اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس قالت کا تو یا مریم اللہ ام اللہ قلیمت اب یاد کرو جب کہا فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا وجی ہن دنیا والاخرہ باعزت ہوگا برتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بابد المقربین اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا بہت مقرم و یقل محض و کہنا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی چالیس برس کے بعد آتی ہے اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے رفع سما بھی ہوا ہے تینتیس برس کی عمر میں گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس سے اندازہ کر لیجیے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی ہی بولتے ہیں اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں دوبارہ اتریں گے پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی پھر وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام خلافت علام نبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا بہ الناس علما سے لاؤ وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے تمہاری گود میں بھی پگھوڑے میں بھی اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی وبن صالحین اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا قالت رب یقون والا دونوں حضرت مریم سلام علیہ نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی ولم یم سسمی بشر مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا کالا کے اللہ یخل شاہ فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا جو چاہتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا اور جو چاہے کرتا ہے کالا قزا کے اللہ یقل کو مایوشہ فعمبا یقول نحکن کن فیقون وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وہ والمہ الک کتاب اول حکمہ اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وہ تورات اول انجیل اور تورات بھی اور انجیل بھی وہ رسول بنی اسرائیل اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یاہیا کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولن الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے حضرت یاہیا صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے ان کے بعد موجرات کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ اگلی رسط میں پڑھیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلمہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل ورسولا الى بنی اسرائیل صدق اللہ العظیم اس آیا مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یاہی علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبی یم منس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں رسولن بنی اسرائیل اس کو نوٹ کر لیجئے پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو اٹف ہیں ایک واو تفسیر ہے اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل یہ درمیانی واؤ جو ہے یہ یعنی کی معنی میں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے حکمت نہیں تھی انجیل میں صرف حکمت ہے احکام نہیں ہے اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں تو اس مقام کو نوٹ وہ یو المح الکتاب کتاب اول حکمت اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی بت تورات اول انجین یعنی تورات بھی اور انجین بھی رسول اسرائیل علا علی اسلائی قدمب آئے رب ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہ کو یہ ساری خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اب یوں سمجھیے اے لانگ اسٹوری شارٹ درمیان کا وقفہ ان کی ولادت ہوئی وہ پلے بڑھے وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے انی قجے تو کمب آیت تم رب میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی دے کر انی اخل کو لقم نقوی نے کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل فان فقوفی ہے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیقون اللہ تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر موجے کے بعد بےزم اللہ بےزم اللہ اللہ یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے بکم احول ابرس موتا بزم اللہ اور میں شفا دے دیتا ہوں مادر رات اندھے کو بھی اور کوہی کو بھی اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بے عزم اللہ اللہ کے حکم سے وہ انب حکم بے ماں کا قلون و ماں تدخرون فی بجوت اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں ان نفیزہ القم اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کو تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقانیت کے دلیل کے طور پر یہ معجزات پیش فرمائے وہ مسبد کل یدیہ من تو اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے باغ علیکم اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے سب کے حکم کے بارے میں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے غلوب کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں تو سب کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے یہ بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا کوئی کام گویا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے لہذا اس کے انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تغاضوں میں شامل نہیں ہے وجہ تو کم بے آئے تم رب اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے فتق اللہ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و و کم یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے بس اسی کی بندگی کرو سرات المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ فلما احس عیسیٰ عیسا ملک اب پھر دیکھیے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی اور مخالفت ہوئی ان کی ان کے علماء کی طرف سے یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا ان کی چوگراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تو انہوں نے مخالفت کی اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا فلما احسا عیسا بن کفرا جب عیسا نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کے اب یہ مخالفت پر تل گئے قال من انصاری اللہ تو انہوں نے ایک پکار لگائی ایک ندا دی ایک دعوت عام دی کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے جو تصادم ہونے والا ہے اس میں ایک حزب اللہ بنے گی اور ایک حزب حزب الشیطان ہوگا کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ اللہ کے کام میں یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے یہ بالکل طبی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا ایک دائی اور دائی پر اعتبار کرنے والے دائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کی سرداری کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے قال ہماری نحن نہ انصار اللہ کہا ہماری نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار ہماری جو ہے اصل میں اس کے ہے دھوبی جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو صاف کرنا اپنے اخلاق کو صاف کرنا لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی تھی وہ سمندر کی طرح ہے جھیل نہیں ہے بہت بڑی جھیل ہے تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے ان میں تبلیغ کرتے تھے کہیں مچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے یا چورے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں مچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ تو میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں اور ان دھوبیوں میں تقریر تبلیغ کی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا قال اللہ عام اب اللہ ہم ایمان لائے اللہ پر انا میں تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں رب آمنا بما انزلتا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اس کو نے نازل فرمایا بتبا اگر رسول اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی فختم نام آج شاہدین تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے یہ ہوا وٹنیسز یہ کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لیے ہے خدا کے گواہ یعنی وہی بات کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ کزال کا جالنا کم امتم و شہدا الناس وہ یقون رسول علیہ شہیدہ تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ دے یہ آر وٹنسز فق تم نام شاہد مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو آر وٹنسز وہ لوگ ہیں میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے کہ یہ لفظ قدیم ہے اسلامی حکمت اور اسلام کی مصطلحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے وہ مکر ہوں مکر اللہ اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے وہ لمحہ بیٹھے ہوئے تھے وہ چالے چل رہے تھے کسی طرح اس کو پکڑوائیں کسی طرح اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا پپٹ کنگ جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر اصل حکومت انگریزوں کی تھی لیکن کن کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا اصل حکومت تھی رومیوں کی اور رومی گورنر پائلٹ اسپونٹس وہ وہاں پر موجود تھا اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی ان کے فریسی ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے تھرو اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیز جو ہے وہ پائلٹ پونٹس کے ذریعے سے لہذا ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اب کسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو سوال الٹے سیدھے کرنے ایسے سوال کرنے کے جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے وہ مکر ہوں مکر اللہ اللہ کی اپنی چال تھی اب اللہ کی چال کیا تھی اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے یعنی یہ کہ اس ان کے حوالین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے لیکن یہ انجیل برنباس ایونجیلیم برنابے جو پوپ کی لائبریری سے برامد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس ہواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے اور وہ پکڑا گیا سولی وہ چڑھا ہے اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے بلکہ جس باغ میں آپ وہ کوش تھے جیسے ایک کوٹڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں وہ آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس باغ میں وہ دو کوش تھے اور اس کوٹڑی میں عبادت کر رہے تھے باقی جو ان کے ہواری ہیں بارہ وہ باہر تھے اس وقت وہ سٹک گیا ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا رات کے وقت جیلے لے کر آئے اس نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے انٹرویو رویوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہودی ہے لہٰذا جیسے ہمارے یہاں پولیس والوں کو کیا پتا وہ آئے ہیں آئیڈینٹیفائی کون کرے گا تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا میرے آقا میرے استاد میں پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہمارین جو تھے انہوں نے کہا ہے ہمارے استاد اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہے داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھا ہے اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے اور یہ پوری طریقے سے فٹنگ کرتی ہے پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے وہ مکر منتروں مکر اللہ انہوں نے اپنی سی چال چلی اللہ نے اپنی چال چلی وہ اللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے اس قال اللہ یا انی متوفی کا کا الیہ یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفات مسیح ہو چکی ہے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے وفا وفا کے مانیے پورا کرنا وعدہ وفا کرو وفا اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفریح میں آئے گا وفا یو وفی تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں وفیت کلو نفسنگ بک فل جا جب وہ دن آئے گا کل کلو نفسن ماں عاملت جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا یہ دیکھ لیجیے پچیس فکر جمع نہ یوم اللہ وفیت کلو کا و وفسما کسبت ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے آبار کر دے دیا جائے گا یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا کسی سے پورا پورا لے لینا یہ باب تفاول ہوگا توفع یا توفع کسی کو پورا لے لینا تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے پورا تمام و کمال یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا ہم جب کہتے وفات پا گیا تو یہ ہے استعارت جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی اللہ یتوفل انفسہین مو اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے اگرچہ زندہ ہے اب اس کو اگر کوئی چیوٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا یہ بھی توفی ہے اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو کر لے گیا یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے سوائے سے کے ان لوگوں کو بہتانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں وفات تین ہو گئی ہے ازرو قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ اللہ ان کی متوفی کا میں تمہیں لے جاؤں گا ورافع کا ہی اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا وہ متحروں کا بنا لذینہ کفرو اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے وہ جائے ان لذیلہ تباؤ کا فوق الزین کفر قیامہ اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں ابھی ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ تو تیرا انکار کر رہے ہیں اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے حضرت مسیح سنتیس میں اٹھا لیے گئے یا تینتیس میں اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن ستر عیسوی میں ہیکل سلیمانی ختم ہوا ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں حضرت مسیح کے رف سماوی کے چالیس برس بعد ان کا ہیکل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اب اس کی ایک دیوار ہے میں بتا چکا ہوں انیس سو ستائیس اٹھائیس برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے انیس سو سترہ سے پہلے تک بلکہ یوں سمجھیے پہلے پانچ سو برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا جبکہ وہ کٹ نگر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا اس کے بعد یہ ٹیمپل سن ستر عیسوی میں ختم ہوا اور ڈایاسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفاع ہو جاؤ یہاں سے فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے کوئی روس چلا گیا کوئی ہندوستان چلا گیا کوئی مصر چلا گیا کوئی اور یورپ چلا گیا پوری دنیا میں پھیل گئے یہ داج پورا اولم ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب فتح ہوا ہے یروشلم اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں مسلمان بھی آ سکتے ہیں یہودی بھی آ سکتے ہیں یہ سب کا مشترک شہر ہے لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی مکان نہیں بنا سکتے سیٹل نہیں ہو سکتے یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اسی لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت سے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بال فورڈ اس کے ذریعے سے انہوں نے بال فورڈ ڈیکلریشن انیس سو سترہ میں حاصل کیا ہے پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے یوں سمجھیے کہ اکتیس برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے یہ تاریخ دن میں رہے اگرچہ انیس سو سترہ کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں مٹھی بھر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ چودہ ملین ہے ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم لیکن پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے اگر عیسائی ان کی مدد نہ کرے تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے امریکہ کے ہمارین ہیں خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے ذر خرید ہے ایک طرح سے اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہے اوپر اور یہ مانوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں اس قال اللہ یا علیہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ متحروں میرا من نفر جائزین و کا فوقر تبعو کا فوق القیاما سم الى یوم القیامہ فاح کم و فاحکم کم فی با کن فی تختر پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے فام الدین کفر فواسب ہوں عذاب الشدید دنیا امن آخرا تو وہ لوگ کہ جو کفر کی ربش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وما رہوں من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار محمد ندین امن و امن صالحات اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم ہی دیکھیے وفا یوفی دینا پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجورا ان کا عزم بغب اللہ اللہ ظالم ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظال کا لتنو علیہ کا من الآیات امن حکیم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلاط وسلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں ان مسئلہ عیسیٰ اند اللہ کا مسئلہ آدم عیسا کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے خلق من تراب ثم قال له کن خلقن اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا اب اس یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاع ہوا بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی کیونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے تھیئری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تعیب یا کوئی کوئی تھوڑی سی توفیق نکلتی ہے اللہ کے نزدیک تو عیشا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم اسے مٹی سے بنایا اور کہا کون فیا تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے بنانے والا تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے حمل تو ہوا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے اور حضرت اس سے کم ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھوس حضرت زکریہ اور بوڑھی پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی یہ سارے جو ہے ہیں اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے اس سے کسی کی الوحیت کی دلیل نہیں نکلتی الحق مل ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکم من الممترین کریم تو ہر دن نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے حاج یا کفی ہے تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے جھگڑا کرے بحث کر رہا ہے ابھی سیم الجھا رہا ہے بحث کے اندر امباد ما جا کمن العلم جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ وزیر بصیرت کہہ رہے ہیں فقل تعال آؤ تو اب آخری چیلنج کیا ہے کہہ دیجئے اچھا آؤ یہ جو ان کا آیا تھا دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے ابو ہارسا ابن القما اور قرض بن القما اور ان کی سرکردگی میں ستر افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلا کیجیے قل ان سے کہہ دیجئے تعال آؤ آؤ نہ دو ابنا ابنا کم آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو ونسا نہ ونسا کم ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وانفوسا پھسا نہ ون کم اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ سما نب تہل پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں پر اللہ نت اللہ نق اللہ تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لانت کر دے یہ مباہلا ہے اور یہ مباہلا ہوتا ہے کب جبکہ کے حق ہو چکے بات پوری واضح ہو جائے آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے صرف ضد میں اڑا ہوا ہے اس وقت پھر یہ مباحلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے اگر تو واقعات اسے یقین ہے تو وہ مباحلہ کی قبول کر لے گا اور اگر دل میں چور ہے وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے اور لہٰذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا چنانچہ یہی ہوا انہوں نے مباہلے سے انکار کیا فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے فمن حاج کفی من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ وما من الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا ان اللہ اللہ العزیز الحکیم اور یقینت اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا یہ اکتیس آیات ہیں بتیس اور اکتیس مل کر یہ تریسٹھ آیت پر فائن تمل پھر اگر وہ پیٹ موڑ لے فعند اللہ علیم المصدین یہاں آ کر تریسٹھ آیات ہوئی پھر اگر وہ پیٹ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفتوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں لہٰذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا اب یہ جو تیسرا حصہ اول کا آ رہا ہے یہ پھر انہیں چار رکو کے بہت مشابے ہیں کہ جو سورہ بکرا میں آئے تھے پندرہویں سے لے کر اٹھارہویں سے لے کر اور بیسویں رکو تک پندرہویں سے لے کر اٹھارہویں رکو تک جس میں تحویل قبلہ حضرت ابراہیم کا ذکر کعبے کا ذکر پھر اہل کتاب کو دعوت وہ کیسی کتاب آپ کو یہاں ملے گی کتاب اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور دونوں کو وہاں گفتگو جا کر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تھی ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ نسلانیوں سے بات تھی اب ہے اہل کتاب دونوں کے دونوں قل یا اہل کتاب او الى کل سواء بیننا و کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ماں بہن بالکل برابر ہے متفق علیہ ہے وہ کیا ہے اللہ نابود اللہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے ولا نسل کا بھی شعین اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ولاثرہ باد النا باد الرباب مندون اللہ اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے اس سے مراد کیا ہے جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم تائی ان کے بیٹے علی ابن حاتم نبی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے عیسائی تھے پہلے تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تو انہوں نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ یہ جائز ہے اس کو تم جائز مان لیتے ہو جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو یہ ایسا تو ہے تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب یہ ساری قانون ساری جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بیتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جہاں جا کر یا تو پہلے ہو جائے یا یعنی کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی پھر جائیے پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجیے لیکن جہاں یہ نہیں ہے وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجیے تالو اللہ ولا کا بھی اگر وہ منہ موڑ لے فقولو اے مسلمانوں تم کہو شدو میں انا مسلم اچھا بھائی آپ لوگ گواہ گئے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی پسند یا اہل کتاب اے کتاب والو حاجو نفی ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وما ماں التورات والانجیل الا من بعده حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نسلانیت بھی بعد کی پیداوار ہے تو ماں کانا ابراہیم و یہودی نسرانی ولا کن کانا حنیف مسلم وہ تو مسلمان تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے یہودی یا نسرانی تو نہیں تھے افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہار تمہار حاجت تم فی ماں لکم بھی علم دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو باتیں کرتے رہے ہو تم نے مباحثہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے فیما جیسا لکم بھی علم ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی علم نہیں ابراہیم کو کیا قرار دو گے نسرانی یا یہودی واللہ عالم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم و یہودی ولا نسرانی اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے بلاک ان کان خلیف اور مسلمہ وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر کان من المشرقین اور نہ ہی وہ مشرقوں میں سے تھے گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت یا مشرقین عرب تھے وہ بھی اپنے آپ کو منسوخ کرتے تھے وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ وہ بھی کہتے تھے ہمارے رشتہ ابراہیم سے ہے یہودی بھی نسرانی بھی لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے نہ مشرق تھے ان اول ابراہیم الزین الطب یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کون ہے وہ حاضر نبی ہو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لذین عامن اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے و اللہ ولی المومنین اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے مددگار ہے پشپنا ہے حمایتی لبا الفسم وباور اہل کتاب کا گروہ جو ہے تلا ہوا ہے اس پر آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں وما دے الا انفسهم وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو وما یشرور انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا عدل کتاب کو انداز جو ہے بڑا ہی داغیانہ جیسا کہ وہ جو پانچواں رکو تھا سورہ بکرا کا اس طرح کا انداز رہے گا یا اہل کتاب لما تک فرون اب آیات اللہ وان تم تشدون اے کتاب والو اے اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو پہچان چکے ہو دل میں جان چکے ہو یا اہل کتاب لمت الحقہ بل تک تم الحق کا اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملما چڑھاتے ہو کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے یہ بھی اس پانچویں رکو میں آج موجود تھی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وقال کم صاحب تم ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد الرسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورت حال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا اب چاہے اسے مار دیں اسے پیٹیں اسے اسے بھوکا رکھیں اسے سزا دیں جو بھی ٹارچر کریں واپس نہیں آتا تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں یہ جو ساٹھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے کچھ نہیں ہے یہاں یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے بڑے خوشو و خدو کے ساتھ آئے تھے بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے وہ سازش تھی جو بنائی اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتب کی سزا اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے آئیڈیولوجیکل ریاست ہے یہ ایمان اور اسلام کی اس کی بنیاد ہے اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے وکال اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت دن کا ہے وقت آخرا ہوں اور کر دو دن کے آخر میں لال لہو ہوں شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ ان پر مسوسا پیدا ہو جائے ولا تو مینو اللہ لمن دینا کو اور دیکھو ہر ہرگی ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے ماننی اسی کی بات ہے یعنی خطرہ بھی تھا کہ چار چھ اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے طے کر کے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے ولا تو منو اللہ من طب عظیم اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے لیکن صرف اعلان کرنا ہے ایمان کا یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا قانون تو مسلمان ہیں اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے اس کا عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق الہدا حد اللہ ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے تو دیکھو ایمان ایوتا احدم مسلم آوتی تو مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی یہ رسالت یہ مذہبی پیشوائی یہ تو ہماری میراث تھی ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی لہذا ماننا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اچھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور کم اندر یا تمہارے خلاف ہنجت قائم کریں اللہ کے نزدیک قل ان الفضل بید اللہ کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہے میشا شاہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس نے دو ہزار برس تک ایک منصب پر تمہیں فائد رکھا اب جو ہے تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو تمہیں معذور کر دیا گیا اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے انسٹالیشن ہو چکی ہے واللہ حضور فضل العظیم قل ان الفضل بید اللہ یوتی ہے میشا شاہ واسع اللہ اللہ بہت والا اور جاننے والا ہے یکس میں رحمت ہی شاہ وہ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے اللہ حضور فضل العظیم اللہ بڑے فضل کا مالک ہے وہ آہل اہل کتاب اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانگیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے دشمنی نہیں ہے جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا صرف مجھے برائی نظر آ رہی ہے اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے تو اس کا دل کھلے گا وہ آپ کی بات سنے گا امین اہل کتاب من انتامن ہو بے اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال یو لے وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گے امانت دار اس میں موجود ہیں وہ من ہوں اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من ان تامن ہو بے دینارن ان کے پاس اگر ایک دن آر بھی امانت رکھوا دو لا الہ کا وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا ادا نہیں کرے گا تمہیں اللہ معدوم کا علیہ قائمہ اللہ یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ مسلط ہو جاؤ تب تو دے دے گا ورنہ نہیں دے گا اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا اور بالفعل فیل قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں زال کا بے نہ ہوں اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے کیوں بے ایمانی خیالت کیوں آ گئی زالے کا بے ان ہوں کالو نالین فل امین سبین یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے تالمود ہے یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے جو ان کے ضوابط ہیں قوانین ہیں قواعد ہیں عبادات کی تفاصیل ہیں وہ سب ہے تالمود میں اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام غیر یہودی سے جیسے کہو جھوٹ بولو یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام غیر یہودی جنٹائز یعنی اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو تو یہ ہمارے اوپر ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے بیل کو اپنے ہل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لے گھسوٹ لے ان کی رضامندی سے لے لیں ظلم کریں اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی معاشمہ نہیں یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے چال کالو اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے the other side of Israel جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے ظاہر انم کالو نیفینا فلم فلمین سبیل یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دگا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ یقون اللہ قزم وحم اللہ اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں منسوخ کر رہے ہیں جھوٹ کو اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں ان کے علماء جانتے ہیں بلا من اوفا بے وا فن اللہ کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوا کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو مستقیم پسند ہے ان میں ندیم الشر الب عہد اللہ ومان السمن القلیل یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں اچھا جی ہم خدا کی قسم کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے اب یہ جھوٹی قسم ہے سمن قلیل اللہ کا لا فی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں ولا یوکل اللہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا ولا قیامہ اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن ولا یو نہ ان کو پاک کرے گا یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے ولحم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ ان نمن ہم قیں غلوم عال سے ان میں سے گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے وہ الفاظ کو ذرا سا ادھر مروڑ کر مانی اور پیدا کر لیتے تھے ان سے کہا گیا ہتہ کہو تو ہنتا بنا دیا بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے ہمیں گیہوں دے انہوں نے کہا کہنا ہے تم نے سویدا وہ اکانا سوئ و وہ تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے سب تورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتوا مانگ رہا ہے اس کی پسند کچھ اور ہے تو الفاظ کو توڑ بڑوڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے تحصب ہے تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے ماں ہوا نل کتاب وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا وہ یقون ہوا من عند اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وبا ہوا من عند اللہ جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا فویب النوین یقون یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ یقون اللہ قدم وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ماں کان نیوت یہ اللہ الکتاب اب الحکم اب کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کسی انسان کے شاعر نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو حکمت دی ہو نبوت دی ہو سما یقوڑ اللہ سے کون عبادت لی بند اللہ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یہ اشارہ ہو رہا ہے نسلانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا انہیں کتاب دی ان کو حکم دیا ان کو حکمت دی نبوت دی موجود دیے اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود بات آگ بشر کتاب والحکم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ترسون وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو اللہ کی بندگی کرو ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب سے جو تم سکھلاتے ہو دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اطامر الناس بالبر بر وطن سونا خود و بما تم تک رسول اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے یہ پڑھنا پڑھانا دین کا سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلم قرآن تعلیم و تعلم حدیث تعلیم و تعلم فقہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نردانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے ولا کو منتق فخر الملائے نبی اور بابا وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو فرشتوں کو رب بنایا مشرقین مکہ نے فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی لات عزا منات اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا دیا ایام و رقم بالکل باد تم مسلم تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے وہی وقت اللہ میں النبیین نبی اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا لما آتے تو تم ان کتاب ان حکمت ان جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت سما جا تم رسول پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول نیا رسول مصدق الما محکم جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے بھی لطوں تو تمہیں لازمن اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اگر آپ انجیل پڑھیں بردباس کی تو ان میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو لیکن یہ کہ وہ باقی انجنوں میں سے نکال دیا گیا کالا تم واپس تم اللہ مصری اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیو اب یہ کہاں کیا گیا یہ عالم ارواہ تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے عالم ارواہ گیا تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی کالو اقررنا جیسے ہم سب کے کہہ کے آئے تھے تم رب کم کالو بلا ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد کیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی رسرت کرنا اس پر ایمان لانا اور فش من شاہدین تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہا اور میں بھی گواہ ہوں فمن طلح تو جس نے بھی منہ مو موڑ لیا اس کے بعد فولا قب الفاصور تو یقیناً وہی ہے سرکش دا ہنجار افغیر یمون تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں وہ لہو اسلم منفی سماوات و کرہن لہ یور یرجعون جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا بول منا بلّا یہ دیکھیے سول میں رکو کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ کہیے آمنا بلّہ ہم ایمان لائے اللہ پر مما عبداللہ علینا علیہ جو نازل کیا گیا ہم پر مما عبداللہ علیہ ابراہیم اب اسماعیل اب اساق و یعقوب اب اسماعت اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اوتی اموسا و عیسا و نبی یون اب رب جو بھی موسا کو دیا گیا عیسا کو دیا گیا تمام انبیاء کو دیا گیا ان طرف کی طرف سے لال بین قبین منہ له مسلم ہم ان میں سے کسی ایک کے ماں بہن بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں منگمتا کے زیر الاسلام دین جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کرے وہ الآخرت آخرت الخاسرین اور آخرت میں وہ پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا کیف یاد اللہ قومن کفر عبادہ ایمان کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے مان لیا تھا حقیقت منکشف ہو گئی تھی جیسے صورت النمل میں ہم پڑھیں گے وہ جہاد میں ہا انفس ہا انخوش ہو ظلم ہوا انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے دل اقراری ہے زبان انکاری ہے زبان انکاری کیوں ہے ظلم علوم ہوا حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے اپنی چودراہٹ کے لیے مغیم بہ نہ ہوں ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے تو کیسے بھائی عادل راہو کو امن کفرو بادہ ایمان ہی کہ جب حق منکشف ہو گیا دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے پھر بھی کفر کیا وہ شہید رسول حق کن اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے آپس میں باتیں کرتے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو القما کے دو بیٹے جو ہیں ابو حادثہ اور کرز جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو تو اس نے کہا کہ سلامت ہلاک ہو جائے وہ دور والا یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو حادثہ نے تم یعنی امک تیری ماں ہلاک ہو جائے مجھے میں نے تو محمد کو کہا تھا جو کچھ کہا تھا تمہیں کیوں اس پر برا لگا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے ہم وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے ان کا پھر مانتے کیوں نہیں تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے ہمیں دولت دی ہے ہمیں مال دیا ہے ہمیں حیثیت دی ہے مراکب دیے ہیں اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے جبکہ مباہدے سے فرار کر کے گئے ہیں وہ شاید وہ ان رسول حق کو وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں وجہ البینات اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں لا اللہ القوم ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الاء قرآم اللہ علیہ اللہ وملائق و اللہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی ملانت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی یہ الفاظ بھی سورہ بکرا میں آ چکے ہیں خالدین سیاح وہ اسی لعنت میں رہیں گے لا یو خب العذاب ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی ولاحم هم ضرور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی الدین تابو ممباد دانے کا ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں وہ اسلحو اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں فن اللہ غفور الرحیم تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے یقین اللہ غفور الرحیم ہے ان اندین قبر بادہ ایمانس دادو کفر لنگ بلا توبت ہو جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایماننے کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں سمس دادو کفرن پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لن تک کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی وہ کا اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ان لذین کفر ہوا مات کفار یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے مر گئے اسی حال میں تو وہ کافر تھے فلن فلحل به تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے ناممکن ہے لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے زمین کے ہجوم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چھٹنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا یہ وہی بات ہے متقو یومن لا تجزی نفس نفسن شیئن ولا ولاقمل منہا ولا یوخذ ادل عدل کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا ولا ولاحم سرون نہ ان کی مدد ہوگی کا ترحم عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے لن تنالوا البر حتى تنفقوا تنفقوا مما تحبون وما من شيء فإن الله به عليم اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیا دل کے ضمن میں کہ یہ جو نیکی ہے مظاہر نیکی میں سے عملی نیکی میں سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے مقدم انسانی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو گدی ہو دل سے اتر گیا ہو بوسیدہ ہو گیا ہو وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ ہاتم تائی کے قبر پر لات مار دی میں نے تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر لل تلال البر ان سے کنویں مات رہے بول تم ہر نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے تم وہ ماتھ اللہ علیم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے کلو نے بنی اسرائیل اللہ اسرائیل نفسی جن قبل یہ بھی ایک جھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید آپس ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جیسے حضور نے اپنی دو ازواج متحرات کی دلجوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھی ان کی قسم کھا لی یا لیبی علامت سب تغی مردات ازواج یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اس کی تم پہلوی کر رہے ہو تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں کل کانا ہل بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی اللہ ما حرما اسرائیل والا نفس سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ اللہ نفس ہی اپنی جان پر من قبل اس سے پہلے کے تورات نازل ہو اس لیے کہ یہ تو تین چار سو پانچ سو سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور تمول تورات میں پھر فاتو بھی تورات اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے فمن اس طرح اللہ غالب کہ ظالمون اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے فل صدق اللہ کہہ دیجیے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا فتح وہ ملت ابراہیم حنیفہ بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے ابراہیم کی سمت یہ حال حنیفہ اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے فتب و مل کا ابراہیم حنیفہ یکسو ہو کر بعد کی تمام تقسیمات سے بلند تر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیروی کرو ماں کا من المشرقین اور مشرقین میں سے نہیں تھے ان اول بیت الموبے نظیر بکا یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکا میں ہے بکا اور بکا یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے ان بکتا مبارک برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے فی ہے آیات المقام و ابراہیم اس میں آیات بینات ہے ترتیب دیکھ لیجئے وہاں کے چار رکو جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی یہاں ترتیب گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے مضامین وہی ہے ترتیب بدل گئی فی پھر آیا اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم ومن دخل آمنا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے بدترین پورے عرب کے اندر ہو ریزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دار الامن من دخل لہ رہا الناس وہ البیت من استطاع ستا سبیلا اور للہ الناس اب لام اور اللہ کو یہاں نوٹ کر لیجیے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا جو بھی استقاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی لاہ الناس اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت حج کرنا بیت اللہ کا من استطاع الیہ سبیلا جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی ومن کفرا اب یہاں کفرا کے معنی کیا ہوں گے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے ومن کبرا بھائی غنی العالمین تو وہ اللہ کو غنی ہے تمام جہانوں سے پوری عالم کتاب لما تک فرو رب آیات اللہ اب آخری یہ آیات ہے بڑا ہی انداز جو ہے جھجوڑنے کا اور جیسے کہ پیئر سنگھ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر کوئی عالم کتاب تک اب آیات اللہ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو وہ اللہ شہید اللہ بات اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کوئی عالل کتاب عن سبیل اللہ کیا بھی یہ ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو روکتے ہو سدا یا سدو دونوں مانی دیتا ہے لازم بھی متعدی بھی خود رک جانا دوسروں کو روکنا کیوں رکتے ہو روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آ جو ایمان لے آتا ہے ہے وجہ تم اس کے لیے چیز تلاش کرتے ہو سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دلبگے پیدا ہو جائیں من آ من ہے وجہ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کل راستہ اختیار کر لیں وہاں تم سہدا اور تم خود خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو اللہ بغافل بے غافل اور اللہ غافل نہیں سے جو تم کر رہے ہو لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا یو اللہ آ من ان تیروں الکتاب یار کم بادہ ایمان کم کا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازمن لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے بس فرون اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے کیسے اس راستے پر جاؤ گے وہ تم ارے علیہ آیات اللہ جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے وہ فیقم رسول اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنف سے نفیس اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا اوسل حضرت کے لوگ بڑے مروب تھے کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں یہ لوگ صاحب کتاب تھے صاحب شریعت تھے ان کے علماء تھے تو مروب تھے لہٰذا یہاں جو اوس اوسر کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں وہ کیا تم عبان علیکم آیات اللہ و رسول کیسے کھل کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پر کر سنائی جا رہی ہے اور تم اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں ومن میں یا تسم بلّہ فقط ہو اللہ سرات مستقیم اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف جو اللہ کی پناہ میں آ جائے جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ماں سے چمٹ گیا اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی امی کے عجت رو لے ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ گئی ایسے ہی بیا قسم بلّہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا فقط ہو جائے اللہ صراط مستقیم اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف اللہ مرب نج اللہ من ہوم اللہ مرب نج اللہ من ہوم آمین یا رب العالمین نحمد ہُوسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين اتقوا الله الله الله حق تقاته ولا ولا مسلمون بحبل جميعا تفرقوا واذكروا عليكم كنتم بين قلوبكم بنعمته منت وكنتم على شفا حفرة من النار کم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة آل عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ الزین آمنو سے خطاب تھا یا الزین آمنو لا رائنا وقول و وسماؤ اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا یادین آمن تی فریقہ کتاب یا اردو کم بادہ ایمان کم کافری لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیارہویں رقو سے اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی دائر عمل دیا جا رہا ہے امت کو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیش قائم رہنے والی ہے قیامت تک اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ با ہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا اول العظم لوگوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو تو اس کا ایک لایا عمل ہوگا وہ لایا عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور یہ حسن اتفاق کے لیے یہ تین آیات ہیں جیسے صورت العصر تین آیات ہیں ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامع اس پر اب میری کتاب بھی موجود ہے امت مسلمات کے لیے سہ نکاتی لایا عمل اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں اس میں پہلا نقطہ کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی کردار سازی یا یو الزین آ منتق اللہ حق کا تخاتے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے ولا تلنا اللہ ون تو مسلمون اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آئے تھے قرآن مجید میں تقوا کی تلقین کے لیے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوا اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے پھر جب آئے اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فتق اللہ وسطا تم اپنی امکانی حد تک تقوا اختیار کرو تب ان کی جان میں جانا آئی ساتھ ہی کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں کیا مانی ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے کوئی لمحہ نافرمانی فرمانی میں نہ گزرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار سازی افراد کی اب جب یہ کردار سازی ہو دوسرا مرحلہ کیا ہے واقع بحب اللہ جمی ملا کفر رکھو ایک اجتماعیت اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں مت پڑو یہاں کیونکہ اس سے پہلے جو رکو ختم ہوا ہے وہ من یا تسم بلّہ جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے اللہ کی حفاظت میں آ جائے فقط ہو یا اللہ صلاحت مستقیم اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فاطیم الصلاۃ وات الزکات و بلّہ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے اللہ سے کیسے چمٹے اس کے لیے فرمایا تسیم میں حق لے لیا اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن ایک طرف ہے انسان میں تقوا ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی یہ حوان آتی ہیں باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ ایک ہو نظریات ایک ہو مقاصد ایک ہو ہم آہنگی ہو نقطۂ نظر ایک ہو تبھی تو یہ جمع ہوں گے اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال یکرنگی نظر یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دیں اور وہ قرآن ہے حبل اللہ حبل اللہ متین حضرت علی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے حضور نے فرمایا القرآن ہر قرآر وہ حب الارض اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ایک اور حدیث میں فرمایا فسطب شروع فن طرف ہوں بے عدی ہوں طرف ہوں بے اللہ خوشیاں مناؤ یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو تقرب اللہ کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری اس کا اصل جو ممبا ہے اصل چشمہ ہے اس کا مبنا ہے مدار ہے وہ دعوت القرآن پوری زندگی میں نے اپنی الحمد کا کپائی ہے اس کا اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی پھر ون ایئر کورس نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں وہ وہ انجینئر بھی ہیں لیکن دین کسی طرف سے جاہل ہیں قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس عربی سیکھیں قرآن سیکھیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے یہ قرآن کا جو ایک سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ فروری کی سولہ تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سوکھ پر آگے چلیں گے تو دوسرا نقطہ ہوا واقسم بحب اللہ جمی تفر رقو وسکرو نعمت اللہ علیہ تم آدان ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے پالو بے کم تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی پاس باہ تم بے نعمت ہی اخوانا تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں ان کے جو دو قبیلے تھے اوسر خزر وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے سو برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی قتل کے بعد قتل ادھر کا قتل ادھر کا قتل لیکن اب جب یہ ایمان آیا اللہ کی کتاب آ گئی محمد الرسول اللہ آ گئے تو اب وہ شیر و شکل ہو گئے ان کے جھگڑے ختم ہو گئے اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی اسے دار بنا دیا تم تم اعلیٰ شفاہو مینندار اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے بس اس میں گرنے والے تھے فان قزا مینہ تو اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا کزال کا یوبئی اللہ لکم آیا سدور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ صحیح راہ پر قائم رہو یہ دو نقطے ہو گئے پہلے افراد کے کردار کی تعبیر تقوا اور تابے داری فرما برداری پھر جمعیت تنظیم جماعت اور اس کے لیے جو مانوی جو اس کے لیے ہے جو محور ہے اس تنظیم کا وہ مانوی محور کیا ہے قرآن مجید حبل اللہ احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس مضبوطی سے تھامو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے اب یہ جو حبل اللہ اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں من انصاری اللہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی یہ تیسری آیت اہم ترین ہے ولتک من کو خیر و یامرون ابل معروف سے نکاتی پھر آ گیا تیسرے میں تین کام یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں دعوت خیر دعوت الخیر اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے یامرون ابل معروف نیکی کا حکم دیتے رہے عن منکر اور بدی سے روکتے رہے وہ اولا کا حمل اور یہی لوگ ہیں جو پلا پانے والے ہیں کم من کو ممبت تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے منکم ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ وہ تو اب ایک سو پچاس کروڑ ہے یا ایک سو چالیس یا ایک سو تیس کروڑ ہے سوئے ہوئے ہیں اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے ایک جماعت بنے وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے جاگو اور جگاؤ جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی اب اور جگاؤ اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو ایک جماعت بناؤ بل تک بنکم امت الخیر و عمر ابل معروف ال گلکر و الاحل قحم المفل یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے فلاح کا حمل مفیہ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس نے یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہیں اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہیں منکر کے تین مرتبے بیان کیے ہیں ابو سعید خلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من کو فلی ہو فب لسانی فب قلب ہی مزال قاضہ رواہ مسلم رحمہ اللہ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے طاقت سے زور سے ہاتھ سے بند کرے روکے بدلے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت بھی ختم ہو گئی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اب کوئی ایمان نہیں ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ زبان سے کہنا شروع کرو بھائی یہ چیز غلط ہے یہ حرام ہے کہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے مت یہ کام کرو لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ جماعت بناؤ قوت بناؤ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ یہ نہیں کرنے دیں گے پھر وہ ہوگا نہیں منکر بل جب طاقت کے ساتھ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے پورا لایا عمل ہے اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے ولا تکون کلین تفر رکھ واضح نات اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی وہ کا لہم عذاب العظیم ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے یوم طبیعت جو وجوہ و دو وجوہ اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے فامل نوین نسبک وجوہ ہوں تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے اکفر تم باد ایمان کو یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے زندم زدہ میں پڑ گئے انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا اکفر تم باد ایمان کو فضوق العذاب کن تم تک تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے محمد اللہ اب اب وجوہ موجود ہو اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے تابناک ہوں گے ففی رحمت اللہ فی خالدون وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تل کا آیات اللہ نقلوحا علیہ کبل حق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وب اللہ ظلم اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے ولی اللہ معاف آتے و معاف اللہ جیسا کہ میں نے کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ یہ کہ یہ کنکلوڈیو کی بات اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی اللہ کنج عبور اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے کن تم خیر امت خیراس تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اما ود ان اما اس امت کے اندر اندر جب پارٹی ود ان پارٹی اما ود ان اما بنائیں اور وہ کام کریں جو اوپر ہے لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ہے سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے کن تم خیر امت دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ میں جو آیت تھی وہ کزال کا قزال امتم امت الکن شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ عال عمران کی کن تم خیر امت رخرجت الناس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں اپنی ترقی اپنی بہتری اپنی بہبود اپنی دنیا میں عزت اپنے دائرے کو بڑھانا لیکن مسلمان کو جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا تمہیں جینا ہے ان کے لیے وہ جیتے ہیں اپنے لیے کن تم خیر احمد اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تامرون بالمعروف معروف تم حکم کرتے ہو نیکی کا وہ تنہا نا اور تم روکتے ہو بدی سے وہ تم انون اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمیت فراہم کریں ولاؤ امن اہل الکتاب علقان خیر اللہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا منہم المومنون ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی ان میں سے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نسلانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا تو وہ ایمان لے آئیں گے وہ اکثر الفاسقون لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا ہے اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے نہیں ارول کم اللہ اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کچھ زرم بالفیل پہنچا نہیں سکیں گے وہی یو الو کم اور اجمار اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ دکھا دیں گے ان میں جرت نہیں ہے مزدل ہے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سما یون سرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی زور علیہ ہی مسجل وہ آئے تاغی چوڑا بکرا کے وہ جو ساتویں رکو کے آخر میں آئی تھی بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے زور علیہ ہی و تمہیں نمازوں کے ان کے اوپر ذلت تھوک دی گئی ہے مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خرید کی جنگ تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا اس کا وہ نام جن سے اتر رہا ہے صاف کہہ دیا تھا اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے منہ سے سچی بات مستی میں پکی ہے مسلح بھی سے وہ ردے بادہ خار اچھا انہیں نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے کس قدر خون ایسی ہوئی ہے صرف اسرائیل کے تحفظ پیش نظر تھا تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے علیہم الذلت و تو اہ نماز ہوتے من اللہ و حبل من الناس و باؤ بغضب من اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا غزب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے وہ علیہم متعلح اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے کا بے عم کارو یا فرون اب آیات اللہ جو کہ تم وہی الفاظ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے وہ یقرون المبیا بغیر حق اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے نا حق کا کب معاشو و قانو یا قدون اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا لہسو سوا پھر وہی بات جو میں اب کر چکا ہوں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں من اہل کتاب امت مت یقین آیات اللہ آنا وحم یسجدون اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں ان کا کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامی تھی انہی میں سے ایک بحیرہ رائب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا ان میں ایسے لوگ موجود تھے یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے لہسو کتاب امت القاعمت و یوم آصف وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آصف پر وہ یامرون اب المعروف بالمعروف ہے وہ ملک کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں وہ یو سارے اون فل خیرات اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الا قبل صالحین اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں من خیر فلفروح جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی وہ اللہ علیم البل اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے ایندن من نہ کبھر اس کے برس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی اولا کا صحاب اللہ وہ جہنمی ہے ہم فیحا خالد اسی میں رہیں گے مسل معیوم سے پورا فی نے حیات دنیا کا مسل یہ سلمت نکت اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ کا تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے فوج تیار کرنی ہے اونٹ چاہیے سواریاں چاہیے ہتھیار چاہیے تو خرچہ کرتے تھے نا اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ خطرہ خراب بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کا مسل ری فی حاصل کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو بہت ٹھنڈ ہو اسامت ہر قوم وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے غلم ونفساؤں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا پاہ نقت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد اور تحس تحس کر کے رکھ دے یعنی ان کی یہ نیکیاں ان کا یہ انفاق ان کی یہ جد و جہد یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہیں ہفت ہو جانے والی نیکیاں اور ضائع جانے والی ان کی ساری مسائی اور دوڑ دھوپ وما ظلمهم محمد اللہ انفسهم يظلمون اور انہوں نے ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم رہے ہیں یا اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھی اپنے سوا کسی کو یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو صاحب ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا نہ بناؤ کیونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی اور ادھر جو ہے یہ اوس الخلت کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہے پرانے تعلقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے لا تک پسند بے تم کم لا یارو نکم خبالا وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ودو مانک تم انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے مشقت میں ڈالے کٹ بدت البغاؤ میں رفواہ ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش برساتے ہیں زبان سے وہ میں صدور سدور ہوں اکبر اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کٹ بئی اللہ رقم ان کن تم تاخلون ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو یعنی بعض آ جاؤ اپنے سرد عمل کو دیکھو ہاں تم وہ تو ہبو نہ ہو تمہارا حال تو یہ بھی تم ان سے محبت کرتے ہو شرافت ہے تمہاری سادہ لوہی ہے پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو ولا لائے یو نہ تم لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو نہ بھی کتاب ہے اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم چوراخ کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ نصیب من تورات آیا تو من نصیب منل کتاب کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تو کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب سے امول کتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے اسی امول کتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو ویزا لکھو کم کالو آبنہ اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے تھے جی ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی ویزا خلو جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں ابو علیہ کم اب الغیر تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں افزا یا اب انگلیاں کاٹنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچتاب کھاتے ہیں اپنی انگلیاں چباتے ہیں پھر منہ تو ریزکے دیکھو ان سے کہو کہ مرو اپنے غصے میں غم میں اپنے جذبات میں ان اللہ علیم بذات صدور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مجمر ہے اس سے بھی واقف ہے ان تمسس تم حسن تسو ہو اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے انہیں بری لگتی ہے وہ ان تشن تم صحیح ہے تم یفر ہو گیا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کہیں کوئی زخ پہنچ جائے کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے اوج میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیاں بجاتے ہیں وہ ان تصوروں میں تب تکوں لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوا کے روی اختیار کرو یا ید الرکم قید ہم ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن یہ کہ صبر اور تقوا یہ دو چیزیں وسعین بے صبر و صلاح وہی سلاد جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقوا آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی پھر آخر ان لاہ بما یا ملون محیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ اللہ کی اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھیتی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی سازشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے اب یہاں سے چھ رکو میں نے عرض کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھیے پہلے دو رکوع مکمل ہو گئے گیارہواں اور بارہواں اب چھ رکو مسلسل چلیں گے غزوہ عہد کے حالات پر پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے ترتیب مصحف اور ہے زمانی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زخ پہنچی ستر بڑے بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم مدد کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں اگر کوئی میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں لیکن اتبا کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی اتبا ابن ربیہ اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہے بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں آسر جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آ گیا تین ہزار کا کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے لیکن جو لوگ بدل کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت کشور مترکشمر کشاری تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے کھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن ابئی یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو بلکہ یہ کہ محسور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام پر کیوں اپنی جانیں جو ہے جوکھوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف سات سو ان سات میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو ہارسا بنو سلما ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے جگمگائے لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے وہ تین سو چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک ڈرا تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان دو پارٹوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلے کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب چل کے مالے غنیمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہر جی مت ہلو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعمیل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی پینتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیبلری جو تھی جو گھڑ سوار تھے ان کے ان کے جو ہے وہ کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی ان کی اوقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا نشانا اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے دندان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بے ہوشی تاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس پر بچاؤ کر لیا جائے تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لیے ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد بن ولید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو سفیاد نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے وہ اونچائی پر ہے اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلیں گے بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک اسکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وہ اس بدولت مناظر کا تب المومنین مقاعد القتال اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے تبک المومنین اور آپ لوگوں کو مقاعد القتال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سب بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے اللہ سمیون علیم اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اس ہمت آئے پتا نے من کو منتخلا جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامرضی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑکھڑائے وہ اللہ علی ہما حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پش پناہ تھا وہ اللہ فلی توکل المومنون اور اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے اہل ایمان کو جیسا کہ میں نے ارد کیا یہ بنو حارثہ بنو انصار کے دو گھرانے تھے آر جی سی ان کے اندر کمزوری آئی بڑ بنائے تب بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فضل کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ اللہ علی کیونکہ کیونکہ وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بٹ تھے تین سو جو چلے گئے این میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر گویا کہ وہ اس لائف بھی نہیں ہے تو ان کا ذکر کیا جائے انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں و القدمان ببدر وانتم اور مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے کل آٹھ تلواریں تین سو تیرہ کی سفارش سب کے پاس تلوار نہیں تھی آٹھ تلواریں کو سو گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی ادھر دو گھوڑے تھے صرف ادھر سات سو اونٹ تھے ادھر ستر اونٹ تھے یہ کچھ تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزار اللہ نے تمہاری مدد کی تھی ولاق نسرا کما ہوگی بدری منتما زندہ بہت کمزور تھے اس وقت فتق اللہ لعلکم تشکرون تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو اس تقول اے نبی جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے حکم کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے بسلاست بکم من الملائکت ملائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے کہ جو آئے اترے اترنے والے ہیں آسمان سے یعنی تین ہزار کا لشکر آیا ہے اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا بلا حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجیے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی ایک طرح کا استدا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدا کر رہے ہوں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا بلا کیوں نہیں ان و تب مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوا کی روش پر رہو گے وہ یا تو تم ہی اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن یم دن کم کم بے خم تو اللہ کو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مصوبین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ دیکھیے ومان اللہ اللہ اور لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا بولے تجمینہ قلوب کم بھی اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ومن نسل و اللہ عمد اللہ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے کن فیقون کی شان رکھتا ہے لیکن تمہاری طب بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ تین ہزار یا اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں تین نہیں پانچ ہزار اگر وہ فوری طور پر حملے حملہ ہو گئے تو پانچ ہزار تمہیں فرشتے بھیج دیں گے نہیںر نظیرا کا فرو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاف دے اور یکمتا ہوں یا ان کو ذلیل کر دے فیم خائبین تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاصر ہو کر ناکام ہو کر اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے ترتیب جو ہے وہ وہ نہیں ہے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدانی جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا جب خبریں پہنچی ہوگی کہ تین ہزار کا لشکر آ رہا ہے اس وقت یہ گفتگو ہوئی ہے اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئی غلطیاں ہوئی ان کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گرفت تھے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی تاریخ ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے خزبو وجہ نبی بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو روحان پورا جسم اور پھول اتنا گیا کہ آپ پر جو شکاری ہو گئی کیا بیاض دل رہا ہو قومن اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خزب جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبی یہ اپنے نبی کے چہرے کو بدم خون سے اس پر گرفت ہو رہی ہے نئی سلح اب نمر شعی اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ولید حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلوار میں سے تلوار ہے حالانکہ یہ ساری زخم پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے وہ آئے تھے لہسا نظم لمب ہے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے اور یہ توبہ علیہ اور ہو اللہ کے اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے وہ یہ ایمان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا ظالمون اس لیے کہ ظالم تو ہے گناہ تو کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب دیکھیے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا کہ نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تصویر کی ہے یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے تاکہ یہ سب کس جائیں سرما ہو آپ نے فرمایا نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو سوچا پوری طریقے سے آپ پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اور رب دو رب ان تنزل ان ابد و ابدن و ان ترقا بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے اب تو وہ وقت ہے نا رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سماج دنیا تک نازل ہوں گے اور شب معراج میں حضور ساتویں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے اور رب و رب دن وائن تن پر اب جو اب دن ترقہ ولی اللہ معافی سما وات معاف اللہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں یا پھر وہ یو عزب منگیے شاہ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وہ اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یا یو اللہ جین آمن اللہ کو جو ربا آفن مضافہ ایز اے ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے بلکہ نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے نوٹ کرا لیا تھا کل آپ کو سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی ماں آتے وا آتے تم منزکات تو رین و تم تو انفاق ہی کبھی للہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابلے رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباہت اور شناخت تھی وہ واضح کر دی جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورت البقرا میں بیان کر دیا تھا اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شراب بہت زیادہ جسے یوزلی کہتے ہیں آج کل یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیگ کے اندر سود ہے وہ ہے وہ حکم کہ جو سن نو میں نازل ہوا لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بقرہ میں وہ پورا رکو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس رکو کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں بتقو یومن ترجاؤ رفیع ہے یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پینتیس تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں لہذا یا اسی کے حوالے سے یاف الربا آف الفافت الق اللہ تف تفلحون اور اللہ کا تقوا اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ اللہ کی عدت آخری اس آگ سے بچو ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بھڑکائی گئی ہے وسیع اللہ اور رسول اللہ العالقر حبور اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ سارے اللہ من ربکم اور دوڑو اپنے رب کی مقصرت کے حصول کے لیے وہ جنت ان عرض ہے و لفظ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے متقین وہ تیار کی گئی ہے سنواری گئی ہے اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقوا کے لیے النزین ينفقون رفی السراء والضراء رائے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق یہ تقابل پھر دیکھ لیجیے جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی ودور رائے پھر تنجسے تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہیں بل کا زمین الغیر اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں بل آسین الناس اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یہ درجہ احسان ہے اسلام ایمان پھر احسان والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے لکر اللہ فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے فصف فرول جنوب تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا ومن بہ یفر الا اللہ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے ولم جو سرو ما فعلوا اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے بہت آگے تو اب توبہ کریں گے تب توبہ نہیں ہے ایک خطا ہو گئی جذبات میں ہو گئی بھول میں ہو گئی فوراً ہوش آیا فوراً جو ہے گڑ گڑائے فوراً توبہ کی عزم مسمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے سمی میں کل کے ساتھ توبہ کی اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے الائے کا جا ہوں مغفرت رب دیں گے وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت وجن ناتھ ان پہلی انہار و خالدین فیحا اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے العاملین اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے قد غلط ملتا سن لوگ فصیر الفل تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں فصیر و زمین میں گھومو پھرو فنجرو کیسا کان آپ کے اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوت نے تبلیغ کی تھی ان کے جو کھنڈرات تھے تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے ہاضا بیان الناس و ہدم و معذلوم یہ بیان ہے لوگوں کے لیے وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں ولا کہ آج بڑی اہم ہے اور نہ کمزور پڑو اور نہ کم کھاؤ ون تم لالا لاؤ ان کو تم میں ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے آخری پتہ تمہاری ہوگی تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوئے اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم دلیل ہیں آلہ تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایک عقیدہ ہے بروسی عقیدہ ہے ایمان یقین والا ایمان برننگ فیتھ لونگ کنوکشن وہ کہاں ہے یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے ان تم تمام انکن ان میں تم ہو نہیں سکتا کہ ہمت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں خار ہو ان نیم یعنی سے تم کر ہو فقط مسل قوم ہوں مسلو اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں حضرت حمزہ بھی ہے بن عمیر بھی ہے انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوحرام مچا ہوا اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو عورتیں جو ہے وہ مرثیت کہہ رہی تھیں تھیںین کر رہی تھیں باتوں کر رہی تھیں اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین رشتہ دار حمزہ تو وہ حاضر تھے انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی اپنے اپنے شہیدوں کی مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے بین کر رہی ہے اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کہ وہاں جا کر تعبیت کرو تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ ساس دل تھا آپ کا پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر جو بھی زخ پہنچی ہے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے رنگین نہ ہو اتنے ملول نہ ہو اتنے دل گرفتہ نہ ہو ان یم سب تم کر اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب فقط مسل قوم کروں مسلم تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چنکا لگ چکا ہے کہ یعنی نہیں ایک سال پہلے ان کے ستر مارے گئے تھے کہ نہیں وسیل الداب لوہا بین انداز اور یہ تو دن ہے جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونچ نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے بھلے یاد اللہ الدین عام اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقت مومن ہے اس لیے کہ امتحان نہ آئے آزمائش نہ آئے تکلیف نہ آئے قربانی نہ دینی پڑے زک نہ پہنچے تو سبھی ہے پھر تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا کس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے بولے یاد ام اللہ ابن کم شہدا اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں اللہ الحم الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے کفار کو پسند کیا معاذ اللہ حق القافرین اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ کچے بھی ہیں پکے بھی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے تاکہ جماعت کی بحثیت مجبوری جو ہے اس کی قوت کو ذوق نہ پہنچے تو پاک کر لینا تمہیس و تمہیس میں استعمال کرتے ہیں بحث کہتے ہیں کھڑے کو جیسے جانور جو ہے کوا جو ہے زمین کو کڑے دے گا پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانا ہے یا کوئی کنکر ہے تو وہاں لیدا کرے گا اور دانے کو کھائے گا کنکر کو چھوڑ دے گا تو بحث ہے کریدنا اور تمہیز ہے جدا کر دینا جو اس کے لیے ایٹیبل ہے جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح اس کو لے لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑبڑ ہو گئے ہیں کچھ مومن صادق بھی ہے کچھ منافق بھی ہے کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں تو یہ تمہیز کی ہے اللہ نے دکھا دیا یہ تین سو اور یہ یہ عبداللہ ابن منافق ہے تمہیں نظر آ گیا نہیں ورنہ کیسے نظر میں آتا بولے یہ باحث اللہ الدین آ تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے بجم حقل کافرین اور کافروں کو مٹا دے ام ہسین تم من پت الجنہ اب یہ آج تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہاں وہ آیت نمبر دو سو چودہ تھی اور یہاں ایک سو بیالیس ہے رجسٹ وہی ہے آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے تو سات کا حصہ بنے گا آیت نمبر دو سو چودہ تھی ام ہسین تو من پت خل الجلنا پلما یا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وہی ہے آیت اب یہ ہم حاصل تم تدخل الجنہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعی جہاد کرنے والے ہیں ابھی تو امتحان ہے ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں الم اللہ الجی میں داد ان کوالم سواد اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقع اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں وہ لقت تم تمنا انکل اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ان سے ملاقات ہوئی یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا تو یہ ہے موت اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا کن تم تمنا ملاقات قبل کا تم تمنا کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے تو اس سے ملاقات ہوتی پکڑ رہے تمہیں تم تو ضرور تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے موت نکلی ہے پرما محمد اللہ رسول اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی حضرت عمر بھی ہے ان میں سے جب خبر یہ گڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے انہوں نے تلوار پھینک دیے بیٹھ گئے اب کس کے لیے جنگ کرنی تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے غریب تو رہی ہے ہر ایک کے اوپر غریب ہوگی پہلی غریب محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بڑے شاہی تو حضرت عمر باغار حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی غریب تو رہی وما محمد اللہ رسول اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے وہ ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے افعیم ماں تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے اور کوتےلا یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں قلب تم اللہ تو کیا تم اپنی ریڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یہی تمہارے جیو اور ایمان کی حقیقت ہے وہ قلیم اللہ کے بہ فل یبول اللہ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا مسعد اللہ شاکرین ہاں اللہ بدلا دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے وہ یار غار ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرا تھا اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر کی وہ سی لے گئے حجرے میں جا کر چہرہ مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیات جاندانی دانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آج پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اب قطل ماں تم اللہ کا دے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا وما کان نسل تموتا اللہ بزن اللہ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم معجلہ جلا وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ ہر ایک کا وقت ہے death is the best guard آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے وما تموتا اللہ کتاب موت جا ثواب دنیا نوت ہی منہا جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے یہ سورہ بکرا میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں وہ من ثواب الآخرت نوت ہی منہا اور جو واقع آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے وہ سمجھ شاکرین اور شکر کرنے والوں کا تو ہم جزا دیں گے نبی قاتل ماہ ربیون کثیر وغیرہ مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربی یون یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے ربانی یون ربائی ربی جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے مت والے اللہ کے دیوانے کائین بن نبی کتنے ہی نبی گزرے ہیں قاتل ماہ ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ربیون نے کثیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے عاشقوں نے فما بہان الما لما فا بہ فی سبیل اللہ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وہ ماں نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وہ مستقانو نہ ہمت ہاری یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محبت ہے جو ہے مسلمانوں ان کا کردار اپنا ہو اور دل گرفتہ نہ ہو وما ہوم بنا و اِسرافی امرنا اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ و اشراف نافی امرنا اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حدور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے کہ فیاح اللہ قومن خزم وجہ نبی ابھی ہند یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا تلوار پھینک کر بیٹھ گئے تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد پر خرچ کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ہے وہ اسراف آنا فی امرنا بخش دے جو بھی اسراف جو بھی جاتی ہم سے ہو گئی وہ سب اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے منصورنا عالم قومی کاثرین اور ہماری مدد فرما کاثروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرت تعلق کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بکرا کے اختتام پر آئی فنسرنا عال کاثرین وہی دعا یہاں بھی ہے اللہ ثواب دنیا و حسن ثواب الآخرہ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی دنیا میں بھی سربلندی دی فتوحات دی بحسنا ثواب آخرا اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے کفروا یردوکم علی اللہ اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایریوں کے بل واپس لے جائیں گے فتن قلبو خاصرین اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بل اللہ مولا کم تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار پشت پناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وہ خیر الناظرین اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سنتی بھی قلوب الزین کفر الروب ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے بما اشرک و اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ نزل بہی سلطانہ اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی صنعت نہیں اتاری وہ باہ مندار و بے سمسوت ظالمین اور ان کا ٹھکانا جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حکیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالد ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے روز روز کا ٹنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس پر ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے ورنہ یہ کہ واقعی اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مقبوش ہو چکی تھی ثم صرفكم عنهم لجبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا اس میں یہ آیت بھی پڑھی وہ ماں محمد اللہ رسول کا خلط من قبل ہی رسول ما کا قطل قلب اللہ آپ کے فل ید اللہ شیا لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرت کا مذہب ہے من کان یابد اللہ من کا نام محمدن محمدن قدمات جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوچھتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ومن اللہ اللہ یبوت اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوچھتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس پر موت وارد نہیں ہوگی پندرہ رکو کے بعد ہم نے تین آیتیں اور پڑھ لی تھی قاری صاحب نے وہ ابھی تلاوت نہیں کی ہے نماز میں اب ہم آگے چل رہے ہیں ملک سبا اللہ وعدہ اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے اس کے ذمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آج آئی ہے ولق صدا کو اللہ صدا کا کم اللہ دیکھو مسلمانوں تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اس ہوں بے جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے فتح ہو گئی تھی ہمارا وعدہ پورا تھا حتہ تم تم و تنازع فل امر مارا کو مارے بول یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا نظم جو ہے سموتاٹ اور سب و تعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی آپ نے فرمایا من من دی فقط اطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وہ من فقط اصل جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی وہ من اطا امیری فقت اطای جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ممن آسا امیری فقط آسا جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعمیل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا فت وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے مت رکھنا تو تعویل ہو گئی تھی انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی ممن آسا امیری فقط آسانی یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو سم و سموتا جو ہے کسا ہوا نہ ہو نظم جو ہے پورا نہ ہو اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا فوج کا ایک سپہ سالار ہے لیکن پوری فوج میں پھر کوئی دہنا بازو ہے میسرا ہے میمنا ہے قلب ہے پیچھے ہے ہراول دستہ ہے ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرکاری ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سموتاحت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا ہتار یا فصل تم جب تم ڈھیلے پڑ گئے وہ تنازع تم فل امر اور امر میں تم نے جھگڑا کیا وہ اخر تم ممباد ماہرا کو ماتحبول اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے میری تعمیل اس آیت کے بارے میں یہ ہے اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خام خواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ ممباد ماراک و ماتحبون سے مراد مال غریمت نہیں ہے اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدل کے بعد ہو چکا تھا چاہے کوئی شخص کو جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا یہاں ممباد مہاراک ما ہبون سے مراد پھٹا ہے اور اس کے لیے قرآن بازو بازا سورہ سب کی وہ آئے مؤ خرا تو من اللہ و فتح کریم گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے کامیابی کسے پسند نہیں ہے مقصود نہیں مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا مقصود یہ رہے باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو یہاں ممباد ما راک ما ماں کو اکثر نہیں سمجھا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے یہاں پر ماں تحبون سے مراد تھکا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ مِنْ تم و تنازع مَا من کم مَنْ يُرِيدُ دنیا تم میں سے وہ بھی ہے جو دنیا چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی ہو جائے ہمارا بول بانا ہو جائے حکومت ہماری قائم ہو جائے يُرِيدُ الدُّنْيَا دنیا وہ يُرِيدُ الْآخِرَةَ تم میں وہ بھی ہے جو صرف آخرت کے تعریف ہے تعلیم تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے لیکن جب تم نے یہ کام کیا فصل تم تنازع تم فل ام وہ آسے تم امباد مارا تم آتے اس کے بعد فرمایا شرف حکم ان تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو یہ کم تاکہ تمہیں اور ابتدا میں مبتلا کرے امتحان اور میں تمہارا ولقت افاد کم لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے جو بھی خطا ہو گئی ہے جو بھی غلطی ہو گئی ہے کسی سے ہوئی ہے اللہ نے معاف فرمایا و اللہ حضو علی المومنین اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے ولا تلمون احد جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہے جان بچانے کے لیے ولا احد اللہ پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے وہ رسول لڈو کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے بھگدڑ جب بچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے حضور کی گرد تو آ گیا تھا درگا کر لیا گیا تھا اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں ویسے تو بچانے والا اللہ ہے لیکن جو مسائل دنیا بھی ہے اس کے اعتبار سے فاسابقم غم کہ غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے ما سابقم اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے یعنی رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے آدمی کو اگر کبھی کا نہیں کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا لیکن جب یہ ہے کہ پے رنج آ رہے ہو اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں کہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں تخفیف پیدا کر دی و اللہ قبیر بات اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے ثم انزل علیکم من بعد غم میں امن پھر اس غم کے بعد اللہ تعالی نے تم پر ایک اونگ نیب سی تاری کر دی نواسن امنتن نواسن یکشا شاطم منکم کہ جو تم میں سے گروہ کے اوپر جو ہے وہ تاری ہو گئی اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بھلا دیا اور یہ کہ اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا وہ احمد تا غیر الحق البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں نا حق گمان کر رہا تھا زنگل جاہلی جہارت والے گمان کر رہا تھا یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ ابئی کے تین سے آدمیوں کے جانے کے بعد اگر کوئی دو چار ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے جب یہ کیفیت ہو تو وہ کیسے آئے گی تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ مدد تو پھر جھوٹی ہو گئی بات تو اللہ کا جو ہے اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی جاہلیت ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا وہ تے احمد ہم احمد ہوں انہیں کھلے اپنے جانوں کے لالے پڑ گئے یا جنون اب اللہ کے وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق کیونکہ جاہلیت کا ضم تھا یا کون انہوں نے حل لنا میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا جیسے حضور کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محسوس رہ کر دن کی جائے ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں ساری بات محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جماعت کی زندگی میں ہوتا ہے انسان جو ہے پسند نہیں کرتا ہر شخص چاہتا میری بات بھی ہو میری بات کو بھی مانا جائے میری رائے جو ہے وہ بھی چلے آخر ہم سب اپنے امیر کی رائے ہی مانتے رہے کیسے ہوگا تو حل لنا من الامر من شے وہ ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں قل کہہ دیجیے امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ لیے یو فول اتھی انفوش ہی معلوم یو دون الگ اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں مالا یبدون الگ جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے لو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا ہماری رائے مانی جاتی ہمارے مشورے پر عمل ہوتا ماں قتل نہ ہا ہونا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے اے نبی سے کہیے لو تم تم فی بھیک اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے یا برن الزین اور قدرم آئے قتل تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں وہ تو کشا کشا میدان میں پہنچ جاتے علا مزاج رحیم جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہیں تھیں اللہ کے علم میں انہیں وہاں پہنچ جانا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں اللہ کی مشیت میں کہ انہیں یہ خلط فاخرہ ہے شہادت کی پہنانی ہے وہ آتے خود بہت پہنچ جاتے گھروں سے نکل کر آتے کشا کشا بلے جب تری اللہ معافی سدور یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اس کی ابتلا کر رہا ہے آزما رہا ہے والے یہ محسوسہ معافی کرو اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ علیم امداد سروپ اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے ان لذیذ طول منکم کو میم جمعان وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جس دن کی دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے جیسے کچھ لوگ کوہے پر چڑھے تھے وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے اب وہ کیفیت ایسی اشتراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ذوف کا کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قریب کے آسمان ہے جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو بارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے تو اسی طرح کی بات ہے ان طول بن کو جمان بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے فرار کرا اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی ان نم صدر لاہون شیطان ان باز ماں سب یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے کوئی کسی وقت تقسیم ہو گئی ہے کوئی کوتا کسی وقت ہو گئی ہے وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو کہا وہ کتنا ہی نیک ہو کتنا ہی صاحب رتبہ ہو پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے وقد اف اللہ انہیں معاف کر چکا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اس لیے کہ اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر اب وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے اور الکت اف اللہ عنہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان تان دراز کرے ان اللہ غفور الحلیم یقین اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے حلیم یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا لو کانو اندنا ماں باتوں اور ماں پوتے لو کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے ہر شخص کی موت کا وقت تو معیت ہے تمہارے جیب میں تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جائے گی چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلعوں میں وہ موت کو بھی پہنچ جائے گی تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو یہ تو کافروں کی طرف کی باتیں ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہ ساری باتیں در حقیقت جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان کرے مت لو رفتہ ہو ہمارا شیطان یہ لو کاش یوں ہو جاتا کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہاں سے اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا اس کی حکمت اسے معلوم ہے آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے واللہ یحیی و یمیت اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تم فی ضبیر اللہ اگر تم اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ اور مت تم یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے موت آ جائے اور قتل تم یا تم قتل ہو جاؤ بلا ان قتل تم فیض اللہ او تم اللہ و رحمت الخیر معاون تو چاہے اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مفرت تمہیں ملے گی وہ اور رحمت ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو اور دس سال جی لیتے تو کیا کر لیتے اور کچھ جمع کر لیتے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی اس سے بڑی اور تمہاری شہادت کون سی ہوگی وہ لائی متم اور قتل تم لائی لل کو شرون اور چاہے تم تمہیں بستروں پر موت آئے چار پانیوں پر جان نکلے اور چاہے تم قتل ہو ہر حال میں تمہیں بہار اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا آخری منزل تو وہی ہے فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے میں شہید ہو گئے فلما رحمت من اللہ تعالیٰ یہ آج بھی بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی اجتماعی زندگی جماعتی زندگی جو بھی امیر ہوں صاحب امر ہوں جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں آخر وہ انسان ہیں ان کے بھی جذبات ہیں ان کے بھی احساسات ہیں ان کی عزت نفس بھی ہے ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے سختی نہیں کوئی ملازم ہے ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو والنٹیئر جو بھی آیا ہے جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں اب بھی کوئی جماعت ہے دینی جماعت بنی ہے تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے عمرات کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے فدمہ رحمت من مل اللہ کا نہ ہو تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں ولاؤ کن القلب اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل دلفول تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی للفلک منہولک فار ہوم اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے غلطی ہو گئی ہے کوتا ہو گئی ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے فافوان ہوں تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں بس تبصر رہوں جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے بس شاگر ہوں فی اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی نہیں مشورے میں شامل رکھیے ان کو اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے ہم ہوں گے اس سے بھی باہمی ایک بات پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے فائدہ اعظم کا البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے آپ ایک ارادہ کر لیں فیصلہ کر لیں فتح وکل اللہ تو کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجیے پھر توکل سارا اللہ کی بات ہے یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں ہم کاہے کچھ جان بچا کر بیٹھے یہاں پر ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے شہادت مطلوب و مقصود مومی تو حضور نے ان کی رعایت کی فیصلہ کر دیا اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توقع اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے سے برامد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرخ پہنی ہوئی تھی ہتھیار لگائے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ سخت ہے جو آنے والا ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں یہ اس کا معاملہ ہے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل مل یقین ہو جائے آدمی ابھی ادھر ابھی ادھر نہیں پھر اس کے اوپر جم جائے فائدہ عظم تھا جب آپ ایک فیصلہ کر لیں فتوکل اللہ تو اللہ پر توکل کیجیے ان اللہ المتوکلین یقین اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان جنسر کو ہو فلاں والے بلکہ اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ یف اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے دستکش ہو جائے پمنظل نزیم بازی تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد اللہ پل مومنون بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو وہ ماں کان نبی اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے اب یہ غل اور ذل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا اور ذل ہے دل میں کی نہ ہونا تو ایک خیال تو یہ ہے اور یہ روایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت نے آپ نے کوئی خیالت کی ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے کوئی چیز چھپائے اور میں یغم الجا کے دماغ اللہ یوم قیامت اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن سمت وفا حملہ یوز پھر ہر زی جی نفس کو دے دیا جائے گا تو وفا دیتی ہے پھر وہ دیا جانا وفا یو وفی یو وقفہ طوفا تم توفا کل نفس پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو ماں کا سبق جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ حملہ یوز نمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک رائے البتہ مولانا اسلائی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں بمانی دل ہے یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے عبداللہ اللہ اقجبئی کی طرف سے یہ بڑے امبیشس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں مروا رہے ہیں تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے تو یہ دل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے واللہ اللہ عالم اب ہماری تبا رضوان اللہ کمم باب سخت من اللہ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے معنی میں ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا وہ واہ جہنم اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بیسل مسیح اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی ہم درجات الحمد اللہ ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے یہاں جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں سب بدکار برابر نہیں سب نیکوکار برابر نہیں واللہ اللہ بما بیمار اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب یہ آیت بھی پھر دیکھیے سورہ بقرہ میں دو دفعہ آیا تھا مضمون وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں مضمون آیا تھا ربنا وبا سیم رسول منہم یقلو علیہ آیات کا بجوال محمد کتاب اور حکمت اور عزت کی ہے پھر آ گیا تھا اٹھارہویں رکو کے آخر میں کمار چلنا فیکم رسول بن کم یقلو علیہ کم آیات نا وزت کی کم ویو محمد کتاب اول حکمت ویو محکم بعالم تکون تعالمون اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر اس با صفیم رسول جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے ان کی اپنی جانوں میں سے ان کی اپنی قوم میں سے جتنو علیہم آیات ہی جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات یوزکی انہیں پاک کرتا ہے ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی تلاوت آیات تزکیہ اور پھر تعلیم کتاب اور حکمت محمول الکتاب امل حکمت اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی وہ ان قانون قبل مبین اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے املہ اسامت کو مصیبت مسلے گا پل تم انا تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو پھر تم انا ہاضا تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا یہ کیوں ہو گیا اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی کون ہوا میری انخوشے تم کہہ دیجیے کہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا تم نے غلطی کی تم نے حکم کی خلاف ورزی کی حتائی ادا فصل تم و تنازع تم فی الم تم ہے تمہیں معاہ بول ان اللہ آلہ کل نشین قدیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے گویا کہ اسی مضمون کو دوہرا کر لایا گیا کہ ملک کم اللہ اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا یوم تقل البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا تمہیں کوئی سزا نہ دیتا معاف کر دیتا بغیر سزا دیے لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی پھر تو ایک امبو ہے ہجوم مومنین ہوگا جماعت لشکر فوج حزب اللہ درکار تو وہ ہے وہاں یا یوم تقل جمال اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھیڑ گئے تھے آپس میں اللہ وہ اللہ کے عزم سے آئی ہے بغیر اللہ کے عزلم کے تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی بولے یا یادمل مومنین اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن حقیقی مومن صابر مومن جو مستقیم مومن ہے بھلے یعلم الدین فکور اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق اور یہاں سے ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق کھل گیا کہ نہیں تین سو کو لے کر اب عبداللہ ابن دبئی چلا گیا تو اب سب کو پتا تو چل گیا آئندہ ان کی بات پر اخبار تو نہیں کریں گے وہ چکنی چمڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہے کان لگا کے سنیں گے تو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ who's who and what is what یہ بالکل مبرحل ہو جائے واضح ہو جائے وکیل علم کہا اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن ابئی تین سو آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں وہ بے وقوف ہو اس وقت وہ لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور تین سو آدمی نکل جائیں ایک ہزار میں سے تو بقیہ جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی جیسے کہ بنو ہارسا بنو سلما کے اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی تو سمجھانے والوں نے جب کہا وکیلا امت صاحب آؤ بھائی آؤ کہاں جا رہے ہو اللہ کے راہ میں کتاب کرو یا دفاع کرو دفاع ہو رہا ہے تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہے پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی بازیاں بنا کر بھی لے جائیں گے اللہ کی راہ میں جنگ کرو اگر یہ نہیں تو کم سے کم اب دفاع جو ہے مدینے کا اس کے لیے تو کھڑے رہو کالو لو نالم و اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں یہ محمد کے ساتھ ہی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑھ کر یہ سب ایک ہے کہ تھیلے کے چٹے بچے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں لو لالم و کتال التبانات کو ہم یوم اقرب ایمان اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے یا کونہ بے افواہ مالک اپنی قلوب وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے واللہ عالم باقل اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اللہ کال بکال لو اطاون ماں کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان کے جو بھائی جو وہاں پر مسلمان صادق المان تھے جو وہاں شہید ہو گئے تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اتاؤ نہ ماں کو اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے اور ساتھ ہمارے چلے آتے تین سو ہم آئے تھے وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے کل فن رہو سے ان کل تم ساتھ تین تو نبی سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ کیا موت سے بچے رہو گے کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی ولا تحسبن سب قتلوا نوٹل سبیر اللہ ابوا کا اب وہ پھر آیت آگئی انیس سو رکو کی ولا تک میں یوگ بلو فی سبھی للہ امواتا بلحیاؤ ولا قلعہ تشرون سورہ بکرا اس کے انیسویں رکوع کی آیت ہے اور یہاں ولا تہ سبندر لگی نہ کو تلوفی سبھی للہ امواتا ہر نہ سمجھنا ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے بل احیاء بول کے وہ تو زندہ ہے ان درب میں ہند اپنے رب کے پاس انہیں رسک مل رہا ہے رسک پا رہے ہیں فرحی نہ بھی ماں آتا ہوں منفل وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے بھائی اس طبل اب الدین اللہ کو وہی منخل اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے ابھی شہادت کی خدمت انہیں نہیں ملی وہ بھی آئے اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی شاد کام ہو جو ان کے پیچھے ہیں اللہ خوف کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حجم سے دو چار ہوں گے یا تبصرہ نعمت ہی مل رہا ہے اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر وان اللہ اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے عدل کو ضائع نہیں کرتا اللہ سجاب اللہ کر اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے جو بھی شہداء سے دفنایا پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے کہ دوبارہ نہ آ جائے سیکنڈ تھاٹ نہ ہو تو آپ نے فیصلہ کیا لوگ مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ ضرورت نہیں کریں گے تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور آٹھ میل تک ہم راؤ اسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال پھر واقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا اسے اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا رسکا لے کر آ رہا ہوں فوراً تو آ کر انہوں نے کہا بھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے ہم تو قبر کس کے آ گئے اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں یعنی ایک سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی اب ایک سال کے بعد جو ہے یہ عہد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال وہ بدر سورا کہلاتا ہے تو حضور اس کے لیے نکلے گئے بدر تک ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوف ہو وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں تو ان یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ آیات دونوں پر منتقل ہو سکتی ہیں اللہ سجام اللہ رسول امبادہ کر جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرچے لگ چکے تھے ان کے جسم زخمی تھے یہ متقاؤں اجر العظیم یقیناً ایسے محسرین اور متقین کے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ جی نے کال الناس جیناسقت جمع رقم جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے دیکھو لوگ بڑے جمع ہو گئے ہیں بڑی قوت بڑی جبیت آ رہی ہے سب ہوں ان سے ڈرو پر زیادہ ہوں ایمان اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا وہ و حسم الحم البکیل اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے فن قلب میں نعمت من اللہ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہوں نے آفیا کسی سن لی کہ وہ پھر سیدھا مکیا کی طرف رخ کر لیا اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر سغرا جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا جب اس نے سنا کہ محمد الرسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی کرنی کٹرا کر اور طرح دے کر نکل گیا مقابلے میں نہیں آیا فن قلب میں نعمت من اللہ تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے نعمت سے وہ فضل اور اس کے فضل سے لم جم سے سن سو کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی کوئی تکلیف نہیں پہنچی آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی وقت رضوان اللہ انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اللہ حضور فضل العظیم اور یقین اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے ان نماز عالم کو وہ شیطان ہو پو اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے وہ چاہتا ہے تو اس کے جو ساتھی کفار اس میں شیطان ہے وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دیں اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخلیف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا ذالکم و یخوف اولیاء وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں جو اس کی باتیں سنتے ہیں انہیں پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوز اندازیوں کا فلا تو کہ تم ان سے مت ڈرو خافو نہیں مجھ سے ڈرو ان کن تم مومن اگر تم سچے اگر تم مومن صادق ہو بڑا یا حضم کر لذی میں لسارے ہوں نفی اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ سہائی کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو کچھ نہیں ہوگا یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں بڑا یاد کا نبی السارے ہو نفی جو لوگ یہ طرف پھرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو ان شاء اللہ وہ ہر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یرید اللہ اللہ حرجن فی الآخرہ یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو ولہم عذاب العظیم اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے ان میں ایمان اللہ شیا یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ولحم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولا سمن سمنظین کفر انما نملی لہوں خیر السین اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں اچھائی نہیں ہے کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے سمت کفرن کفر میں اور بڑھ جائے تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے بڑا یہ سمن کفر ہوں انما نمبلی رہوں خیر اللہ انما نملی لہم داد اسما یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں وہ لہم عذاب مہین اور پھر ان کے لیے احانت تعبیر عذاب ہو ماں کان اللہ یزر المومن یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں اپنے نیک بندوں کو اپنے سالے بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے آنے والی میں جو چاہے کر دے ماں کان اللہ علیہ المومنین علام تم علیہ دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہے یہ گڑبڑ جو طبیعت تمہاری ہے یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے تمہیں سلطنت کسرا سے ٹکرانا ہے ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں درون ملک عرب تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے اور وہ پرج ہوتی ہے انہیں آزمائشوں کے ذریعے سے ماں کا نظم المومنین اعلیٰ مان تم علیہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو حتہ یمید الخبیس من نہ جب تک کہ خبیص علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے کھل جائے یہ خوبصا ہے یہ منافقین ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ ففتھ کالمسٹ ہیں بات واضح ہو جائے اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے وما کان اللہ علیہ غیب اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیر کی خبریں تمہیں دے لاکن اللہ یش تبھی ملب سسول ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیر کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے وہ غیب ان کو خود معلوم نہیں ہوتا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں پا بلّہ و رسول تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسولوں پر وہ ان تو ملوکم اجر العظیم اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے ایمان میں ثابت قدم رہو گے تقوا پر کارمند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ولا یہاں سمن لگی جب خلون بیما آتا ہوں اللہ فضل ہی ہوا خیر اللہ ہوں اس اطلاع نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے ظاہر بات ہے جب جنگ عہد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں کوئی مال و اسباب جمع کرے تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں اب جو ان میں سے غنی تھے ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے بلا یہ سمن لگی نا جب خلون بما آتا ہوں اللہ من فضل ہی اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام دے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بل ہوا الرحم یہ ان کے لیے بہت برا ہے ماں بخل بھی یومت قیامہ اسی مال کے توق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا بل بلّہ براثات و آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے آج یہ تمہارے پاس ہے یہ میرے پاس ہے بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا ہم نہیں ہوں گے ہمارے بعد کسی اور کا پھر کسی اور کا اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے بل اللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہاں وہ اٹھارہ رکوع مکمل ہو گئے چھ رکو جو غزب عہد کے بیان میں تھے اب دو کنکلوڈنگ رکوع ہے سورہ مبارکہ کے لقب سمے اللہ قل اللہ فقیر المنگی اللہ نے سن لی ہے بات قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض ہنسنا دو تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا پھر محتاج ہوا ہم غنی ہیں ہمارے پاس دولت ہے سنت تو وہ ماں کالو ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے بڑا غصہ ہے اس کے اندر ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے فوراً تو نہیں پکڑتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس کال کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی اور صرف یہ نہیں قتل ہوں لمبیا بغیر حق اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے حق وہ نقول ذوق و عذاب الحریق اور ہم کہیں گے کہ اب چکو بنا اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا ظاہر کا بیما قدمت ہے اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وان اللہ علیہ سب ضلام عبید اور اللہ کو اپنے بندوں کے حق میں ہلکی ظالم نہیں ہے اللہ جی نے اللہ آئے گا گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے جیسا کہ اس روپے پہلے تھا اس رقو میں انیسویں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا اللہ نومنا جو رسول حقایات یہ نہ جو قربان تعکل ہونا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا عہد تفولیت تھا نو انسانی کا تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے یہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا پیش کر دیا اللہ کے لیے سب کا نظر کیا ہے تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بچم کر دیتی تھی یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی جیسے حابیل اور قابل کے قصے میں کہ دونوں نے کچھ پیش کیا کربا قربان فتح اللہ بن ولم تقبل بن آخر ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی پتا چلا آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن پہلے ایسی علامات حصی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ بولنا نہ دکھائے اس وقت نہیں مانیں گے تو اگر محمد رسول ہے تو یہ نہ دکھائے یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے قد جا تم رسول بالقبلی بھی بل اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح موجودوں کے ساتھ وہ بل نزی کل تم اور وہ موجودہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو میں قتل تم ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا ان کن تم تم اگر سچے ہو فن کا زمو کا پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دے فقط کچھ دے قبل تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جٹلایا گیا گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے جاؤ بل وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر واضح معجزات کے ساتھ وہ زبرے اور صحیح سے دے کر بل کتاب المنی اور روشن کتاب دے کر کل نفس آئے کا کل موت ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک دن تو موت آ جائے گی وہ تو فون پور کم یوم القیامہ اور دوسری بات تمہیں لازمن تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے ان دماغ یوبر سے نار تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے آگ سے بہت خلل جنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقط فاس وہ کامیاب ہو گیا اللہ عمرام ہوں اللہ ربنا اللہ منہم و حیات دنیا اللہ متا الغروب اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی دھوکے کا سامان اب وہ آئے تاغیر جو سورہ بقرہ کی انیسویں رکو میں آئی تھی خوفراہ صرف یہ کہ سیدھا بدلا ہوا ہے یہاں مجہول کا سیدھا ہے لتم لبن پی امبالم ون اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی یہ آنا ہے کان کھول کر سن لو یہ پھولوں کی سیز نہیں ہے یہ کانٹوں بڑا بستر ہے جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی اب حضرت من پر فون من الذين تسما الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا وزن کثیرہ اور تمہیں لازمن سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان مشرقین سے بھی ازن کثیرہ بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی سنو اور صبر کرو جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وسبر علا ما زمین جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے اور ہمیں خوب معلوم ہے کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے کسی نے کہہ دیا شاعر ہے کسی نے کہا شاہر ہے کسی نے کہا مشہور ہے بلا مطلب اس صدروں کا بیما یقول یقلون اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن صبر کیجیے وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے وہ ان تصوروں وہ ان نظال کبھی نظم العبور اور اگر تم صبر کیے رہو گے ثابت قدم رہو گے اور تقوا کی رشید اختیار کیے رکھو گے بھائی نظال العمور تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے بھائی اللہ مثاقت ہوں تم الکتاب اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب جیتی ان سے ایک قول و قرار تھا لیا تھا نہ تمہیں یون نہ ہوں نندا سے ولا تک تم مونا تم لازمن اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے چھپاؤ گے نہیں تم نے ان کو چھپا لیا ان کو عام کرنے کی شہر ہے نہ تمہیں ہوں نندا سے ولا تک تم اسے چھپاؤ گے نہیں فلا مزو ہو مرا ظہور اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ہی سمجھ کڑیلا اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی فبے سماج یشترون تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں جو چیز انہوں نے قبول کی ہے مرا الذين يفرحون ندی اتوا اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں کچھ نیکی کر لیتے ہیں جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرا بہت یعنی اینٹ رہے ہیں اینڈ رہے ہیں اکڑ رہے ہیں ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے بھائی ہندو نہ یو مدو بیمار اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں اسپاس نامے ہوتے ہیں فلاں صاحب آئے اسپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے جو ان کے کہیں ساتھ پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو وہ یہ مول الگ مدوبِ ما لو جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے اگر کچھ کر لیا تو تو کہہ دیں کہ اس کا تو ڈھڑورا پیٹیں گے اس کو تو شائع کریں گے اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف کرتے ہیں فلاں میں مفادت من العذاب تو بد سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے وہ لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولی اللہ ملک سماوات ول اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے پاس واللہ و اللہ اللہ الشن قدیب اور اللہ ہر چیز پر قابل ہے اب آ گیا ہے وہ آخری رکو جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے اس کی پہلی چھ آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر دقت آ رہی رہی آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کی نماز کا اب تیار ہے تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ یہ جو ہے تاریخ ہے رقت تو پوچھا کیا وجہ ہے تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی یعنی وہ رقت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی اتنی عظیم آیات ایک یہ نوٹ کیجئے یہ بیسواں رکو شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا اور بیسویں رکو کی پہلی آئے سورہ بقرہ میں کیا تھی ان نفی التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما بعد اللہ وہ آیت الآیات اسی کا خلاصہ ہے یہ نفی خلق السماوات والارض واختلاف لفظ اختلاف یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لا لایات الیہ ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ آج ختم ہوئی تھی لایات قومی یا قلور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں یا اول الباغ یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا یہ سب ہیں ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو اگلا قدم کیا ہے جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو اللہ جین قرور اللہ قیام و مقور والا جنوب جو یاد رکھتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی وہ تفک کروں رفیق سماو آتے و اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ ایک دوسرے نٹی تک پہنچتے ہیں پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلق تحازا باطلا اے رب تو نے یہ سب کچھ بے کار تو پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف ہمارا مقصد کیا ہے میں اس لیے پیدا کیا گیا میری زندگی بس یہی ہے کھاؤ پیو اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ اللہ اللہ خیر اللہ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا معلوم ہوا کہ نہیں کوئی خلا ہے انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے اس دنیا میں تو نہیں ملتا اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہے وہ ایش کرتے تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے مقافا کے عمل کو لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں صبح نہ کا عذاب النار پاک ہے تیری ذات تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب پورے تیار کر رکھا ہے جہنم کا اسے بچا ربنا من النار فقط اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ربنا اننا سمعنا اب ایمان باللہ ایمان بل آخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے رسول کی پکار آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً یہ دل لگاتی کہ حضرت ابو بکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بل آخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص ان الباغ میں سے ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اپنی سلامتی تباہ سلامتی عقل سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا اب اس کے بعد دن احتجنات المستقیم یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی اس کا نبی عمل کیا ہوگا ربنا اننا منادی اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے پکارنے والے کی پکار کو سنا تو ایمان کی صدا لگا رہا تھا ایمان کی ندا دے رہا تھا خدا بربکم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فآمنا منا اے رب ہمارے ہم ایمان دے آئے اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا عظیم ترین دعا یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بات پہلو سی دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے رب فخر لنا ضرور بنا پیسہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے بکفر پھر انہیں صحیح اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے نام اعمال کے دھبے بھی دھو دے اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے میں توفنا مال ابرار اور ہمیں وفات جو اپنے نیک وفادار بندوں کے ساتھ ربنا واقنا ما وا على نہاروسو اور اے رب ہمارے ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بلا تحزنا يوم القيامه ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو انك ان کا الميعاد یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مثال ثابت ہو سکیں گے یا نہیں لہذا تو اپنی سارے غفاری سے ہماری پر پڑھنا کوشش جو اور ہمیں دے دیجیے وہ سب کچھ جو تم نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا فوراً اس دعا کے بعد قبولیت اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی انی لا جی عمل عامل کو کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں میں ذکر تھا وہ مرد ہو کا عورت بعض حکم من بعض تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کے نسخے سے بیٹا اور بیٹی اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی فل حاضر تو میرے وہ بندے اور اے میرے وہ بندے جنہوں نے یہ یہ کام کیے میرے لیے فل حاضر جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجو من دیار ہند جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے وہ اردو فی سبھی جنہیں میری راہ میں جائیں پہنچائی گئی وہ کاٹے اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی وہ کوتے جانے بھی دے دی قتل ہو گئے لوگ سی آتے ہی کوئی شک ہی نہیں لازمن میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا ان کے نام آواز میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا بلا ان فلنگ میں ہم کی تنگی نیتا نظار لازمن داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ اور یہ بدلا ہوگا اللہ کے پاس سے حسن ثواب اور یقین اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اب اس کے بعد یہ چار آیتیں رہ گئی پانچ آیتیں یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر کیونکہ اس وقت اس صورت میں اس یہود کا ذکر ہوا نصارہ کا اہل کتاب کا اہل ایمان کا مشرقین کا بھی لا تقلب تکلگی نہ کفڑ بلاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مروب نہ ہو جائیں لا کا جائے نہ اللہ متا ان کلیل یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے سما ماوا جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے وبے ہاد اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے لاکن لذیذ تخور ابا ہوں اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا لہم جنات ان جناتی ملتا اور و نسیحا ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے نوز المن عند اللہ اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے وما عند اللہ خیر البرا اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے یہ نوٹ کر دیجئے میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنا ہے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہے مالا عین الراس ولا حضل السمیت و ما قلب بشر یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے ابتدائی مہمان نوازی ہے وہ ان اہل کتاب بلّہ و عظلّۂ علم اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی وما عزلہ علیہ اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا و ماں عزلہ اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا خاص اللہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے عزت کرتے ہیں آجی اور توازوت بنتے ہیں لا یشترون اب آیات اللہ صبر قلیلہ وہ اللہ کی آیات کو سے قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے وہ لا تلحم اجرحم اللہ رب یقیناً ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ان اللہ سری الحساب یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا آخری آیت پھر بہت جامع ہے یا آمنوا اہل ایمان اس میں رو صبر کرو بس صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ مساورت جو ہے باب مفالہ اس میں مقابلہ آتا ہے ایک تو ہے صبر کرنا ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں سے تم کر ہوں فقط مسل قوما کر ہوں مسلو تمہیں چرکا آج لگا ہے ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا ستر مارے گئے تھے اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے تو تم اپنا دل جو ہے غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے تبھی تو تم اگر حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہو گئے یا یاد رابطو مرابطہ جو ہے پہرے کو بھی کہتے ہیں اور یہ کہ رب نظم ڈسپلن مضبوط مربوط وہ جو آیا اذا فصل تم سر تم فی الامر تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم تم نے جو ہے وہ سب و تعب سے کمی کی لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ گئی یا لمین آ مروس میں رو و سا بے وراب اہل ایمان صبر پر جاگودی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ بتو اور مربوط رہو اللہ تفلحون اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی بارک اللہ بارکن راہلی ملک قرآن راہول بفا بالآیات و کم حکیم